اور وہ ایمان کی طرف دوڑ پڑتا ہے اس کی بہت مثال ہے صحابہ کے ہاں ابو ذر غفاری خود تلاش کر کر کے ملے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سنایا فوراً قبول کر لیا ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں اور بھی اس کی بہت مثالیں ہیں اور جو شخص اپنی اس آتما کو مار دیتا ہے اور روشنی کی تلاش نہیں کرتا ہے وہ کس طرح اندھیروں میں بھٹکتا ہے ان کی دو مثالیں پیش ہو گئیں ایک وہ لوگ جو روشنی کی تلاش تو ان کو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ اپنی اندر کی آتما بھی زندہ ہے تو دل کے بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں پن کر لیتے ہیں خیرات کرتے ہیں صدقے کر دیتے ہیں اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ چلو ہم سے نمازیں نہ پڑھی جا سکی روزے نہ رکھے جا سکے کلمہ نہ پڑھا جا سکا ہماری مجبوری ہے لیکن ہم نے کچھ نیک کام تو کر لیے ہیں تو ان نیک کاموں کی مثال پیش کی وہ تو ریت کے ڈھیر ہیں جس طرح ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور آدمی دھوکہ کھاتا ہے اسی طرح ان اعمال سے بھی بے شمار لوگ دھوکا کھاتے ہیں بہت سارے لوگ آج بھی دھوکا کھا رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے زیادہ دھوکا کھا رہے ہیں ان وہ ایمان کے تقاضوں پر نہیں چل رہے ہیں ان سے پوچھو نماز پڑھتے ہو کہتے ہیں نہیں نماز نہیں پڑھتا ہوں مگر کچھ نیکی کے کام میں بھی کرتا ہوں جب نماز کا انکار کر دیا ایمان سے محروم ہو گیا تو نیکی کا تجھے کوئی فائدہ زکات دیتے ہو کہتے ہیں میں زکات نہیں دیتا ہوں لیکن میں نے کتنے کتے پالے ہوئے ہیں ان کی خدمت کرتا ہوں نہلاتا ہوں دھلاتا ہوں ان کو کھلاتا ہوں کھلاتا ہوں یہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے اور بھی کیسے بھول بھلائیوں میں مبتلا ہے انسان ان کے لیے کہا گیا کہ ان کی نیکیاں نہیں یہ ریت کے ڈھیر ہیں لیکن اس سے بڑا بدقسمت طبقہ دوسرا جو اندھیریوں کی تہ ان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہوتی ہے ان کو بس صرف ایک ہی غرض ہے پیسہ اور پیسہ اور پیسہ ایک بات یاد آ گئی شاید نفع دے کافی پہلے کی بات ہے دو چار سال پرانی بات ہے کچھ لوگوں کو لوگ حالات سے دو چار ہو گئے ایک زمین پر بیٹھے تھے بےچارے خانہ بدوش لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے اتفاق سے وہ زمین تھی محکمہ کسٹوڈین کی تو کسٹوڈین والوں نے ایک پیسے والے کو الاٹ کر دی موٹے آدمی کو الاٹ کر دی اس سے پیسے لے لیے ان کو اچانک آڈر گیا ان کو یہاں سے نکالو یہ بیچارے روتے دھوتے میرے پاس آئے تو میں گیا اسٹوڈینٹ والوں سے بات کی ہوئی اللہ کے لیے کچھ طرز کرو ان بیچاروں کو موقع دو حالانکہ قانونی طور پر پہلا حق ان کا ہے آپ کو ان کو دینی چاہیے تھی بارہ سال سے وہاں بیٹھے تھے آپ نے دوسرے کو الاٹ کر دی خیر وہ تو جو بھی ہوا ہم باہر نکلے اتفاق سے جس آدمی کو الاٹ ہوئی اللہ اس کو بھی ایمان عطا فرمائے اچھا آدمی ہے غیر ایمان والا ہے پیسے والا ہے تو مگر شہر میں بدنام ہی ہے تو اتفاق سے باہر نکلے تو میرا ایک جاننے والا مل گیا اس نے کہا آپ کیسے ہیں میں نے کہا اس سلسلے میں تو کہنے لگا کس نے لی زمین میں نے کہا فلانے نے لی کہتا اچھا وہ میرا دوست ہے جیسے اس نے کہا نا میرا دوست ہے تو یہ میرے سے لپٹ کے بیچارے یہ کھانا بدوش لوگ کہنے لگے استعمال آخو کسی طرح انہوں نے چھ مہینہ کرنا دیا اس کو بول یار تمہارا دوست ہے تو ہمیں کم سے کم چھ مہینے وہاں گزارنے دو تو میں نے اس کو کہا کہ یار آپ سمجھاؤ اپنے دوست کو کہ بےچارے پریشان حال ہیں ان کے بچے بھوکے ہیں ان کے جانور بھوکے مر جائیں گے یہ کہاں جائیں گے تو لگا سے نہیں لگا مفتی صاحب جب میں اس کو بتاؤں گا یہ بھوکے ہیں وہ بولے گا بھوک کس کو کہتے ہیں میں کہوں گا یہ غریب ہیں پریشان وہ کہے گا پریشانی کس کو کہتے ہیں غربت کس کو کہتے ہیں کہتے اس نے دیکھی نہیں شراب میں مست آدمی رہتا ہے ہر وقت میں اس کو پتا ہی نہیں میرے کتنے پیسے ہیں لیکن بےچارا پھر حالات کے میں پھنس گیا وہ بھی لگتا ہے مجھے مظلوموں کی آہوں نے اس کو پکڑ لیا پھنسا ہوا ہے حالات میں ابھی بھی اللہ اس کو بھی نکالے ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ پھنسا رہے حالات میں اللہ اس کو سمجھ عطا کرے لیکن وہ اس پر یاد آیا کہ جو سمندر کی تہ میں پڑا ہوا ہے ہاتھ نکالتا ہے پوچھو ہاں ہاتھ نظر آ رہا کہتا ہے مجھے کہاں نظر آ رہا ہے یہی مثال آج بہت بڑا طبقہ انسانوں کا اسی بدقسمتی میں مبتلا ہے اس کو کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے اور اگر کوئی ان کو یاد بھی دلا دے تو کہتا ہے یار یہ ایسے ٹینشن کی باتیں مت کیا کرو خام خواہ تم پریشان کرتے ہو ہمیں اللہ اکبر اللہ محفظ نام آگے پروردگار اپنے قدرت کی کچھ مثالیں پیش کرتا ہے جس سے ایمان والوں کے دل میں اپنے مالک کی اور محبت پیدا ہوتی ہے اس کی پہچان آتی ہے اس کی معرفت آتی ہے ان اللہ اے مخاطب کیا تم غور نہیں کرتا کیا نے دیکھا نہیں ان اللہ یسبحو کہ اللہ تعالیٰ تسبیح کرتی ہے اسی کے لیے فی السماواتی ہر وہ مخلوق جو آسمانوں ہے زمین میں والطیر اور اسی کی تسبیح کرتے ہیں پرندے صفیں باندھ کر کے اور بعد نے یہ بھی ترجمہ کیا پر پھیلائے ہوئے پر پھیلا کر کے فضا میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے مالک کی تسبیح کرتے ہیں قل قد علیم صلاتہ اور تم سوچتے ہو کہ ہم ہی نماز پڑھتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے اپنی نماز کو وہ تسبیح ہو اپنے تسبیح کرنے کے طریقے کو کس کو اپنے مالک کو کس طرح یاد کرنا ہے اور اس کی پاکی کس طرح کرنی ہے یہ ہر ایک کو معلوم ہے اور میں عرض کر چکا کہ زبانیں ہاتھ سے بھی کرتے ہیں کہ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہی کام کرتے ہیں لیکن زبانیں کال سے بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے لیے روایتوں کا ایک سلسلہ موجود ہے پتھروں سے تسبیح سنائی گئی درختوں سے سنائی گئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تسبیح کرتے ہیں یہ تسبیح کرتے ہیں یہ تسبیح کرتے ہیں بہت چیزوں کے لیے بتایا گیا اتنا وقت نہیں ہے ہر چیز واقع تسبیح بھی کر رہی ہے واللہ علیم بما يفعلون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں اے انسان اگر تو اس کو نہیں یاد کرے گا تو اس کی شان میں کیا فرق پڑے گا تیرا ہی فرق پڑے گا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی وَإِلَى اللہ الْمَصِيرِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اس مالک کی قدرت دیکھ الراہی صحابہ کیا تو نے غور نہیں کیا پروردگار اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو ازجا چلاتا ہے ثم یؤلف بینہم پھر ان بادلوں کے بیچ میں جوڑ پیدا کرتا ہے ادھر سے بدلی آئی ادھر سے بدلی آئی پھر ان میں جوڑ پیدا ہوا تو میں جالو رکاما پھر بنا دیتا ہے اللہ ان کو تہ بتہ لگا ہوا فتح البت کا من خلالی پھر تو دیکھتا ہے البت کا بارش کو موٹی بارش وقت کا بارش کو دیکھتا ہے یخرج من ہی نکلتی ہے وہ بارش ان بادلوں کے بیچ میں سے چھلنی کی طرح خلال اس کے بیچ میں سے ٹپکتی ہے ٹپ ٹپ ٹپ بارش اترتی ہے یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتایا گیا کیا وہی کے سوا کوئی اور انتظام تھا کہ جس کے ذریعے سے اس کو بتایا جاتا میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی جہانت کی طرف نظر دوڑائیں آج سے کچھ سال پہلے اپنے بڑوں سے پوچھیں بارش کہاں سے برستی ہے ان کو کچھ پتا نہیں تھا وَيُنَزِّلُ مِنَ و مِنْ اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ من سم آسمان سے اور میں عرض کر چکا کہ آسمان کا اوپر کی فضا اوپر کی فضا سے اتارتا ہے من جبال یعنی پہاڑوں سے اتارتا ہے فیہا جو پہاڑ اس فضا کے اندر ہوتے ہیں اس میں سے اتارتا ہے کس کو اتارتا ہے من دن اولوں میں سے کچھ اولے اتارتا ہے فیوسیب بھی یشاء پھر پہنچاتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے پھر سنیے اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے یعنی اس فضا سے اتارتا ہے اور اس فضا کے اندر جو اس نے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں ان پہاڑوں سے اتارتا ہے یہ کون سوچ سکتا تھا ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہ جو بادلوں کی آپس میں تہ لگتی ہے وہ پہاڑ بن جاتے ہیں وہ تو آج میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کے اوپر چڑھ کر دیکھیے تو بادل کیسے نظر آتے ہیں پہاڑوں کی طرح اور پہاڑ بھی پیر پنجال کی طرح لمبے اونچے چوڑے بالکل ویسے پہاڑوں کی طرح ان کی چوٹیاں پہاڑوں کی طرح ان کے سلسلے یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے یتیم مکہ کی زبان سے کہلوایا کہ یہ بادل بارش جو برستی ہے یہ فضا کے اندر بادلوں کے بادلوں کے پہاڑ بنتے ہیں اور ان پہاڑوں میں سے من بارہ دن اولوں کو برساتا ہے فیوسیب بھی من شاہ پھر پہنچاتا ہے اس ان اولوں کو جن پر چاہتا ہے وہ یسرف ہوں اور پھیر دیتا ہے ان اولوں کو میں جس سے چاہتا ہے اور پھر ان بادلوں سے بجلی کو چمکاتا ہے یقاد تو ثنا برقی یذحبل ابسار قریب ہے کہ ثنا برقی اس کی بجلی کی چمک سنا اس کی بجلی کی چمک یذحب بالابصار ابسار لے جائے نگاہوں کو یقلب اللہ اللہ پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو اور دن کو کی اس کی شان ان شانفیزہ بے شک اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں الابصار آنکھوں والوں کے لیے سمجھ سکتے ہیں کوئی مالک ہے کوئی نظام ہے کوئی انتظام ہے کچھ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے واللہ خلق کل دابہ اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہر ایک زمین پر چلنے والی چیز کو اور دوسرا معنی ہر ایک زندہ چیز کو پیدا کیا من ان پانی سے اپنی قدرت سے پیدا کیا لیکن میں نے عرض کیا سورہ مریم کے اندر کے دیکھو بے موسم کے درخت کے اوپر کھجوریں بھی لگ گئیں سوکھا ہوا درخت تازہ بھی ہو گیا اس پر کھجوریں پک بھی گئیں ایک لمحے میں سب کچھ ہو گیا لیکن گرانے کے لیے لئی ہے اب اس کو اپنی طرف ہلائیے گا تب اس سے کھجوریں گریں گی یہ احساس دلانا تھا ورنہ ایک خاتون اور وہ بھی زے والی میں زچہ کیسے کھینچے گی کیسے ہلائے گی کجور کے درخت کو صرف ہاتھ لگانا ہے حرکت کر حرکت میں برکت کہ پروردگار جو کام کرتا ہے وہ اسباب کے تحت کرتا ہے چنانچہ کائنات کو پیدا کرنا تھا تو اس کا ایک سبب بنا دیا اس نے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر زندہ چیز کو ان پانی سے یعنی اس کے نطفے سے جس کو پیدا کرنا وہ اسی کے حساب سے نطفہ ہے اس کا جو جس کو پیدا ہونا ہے فمنہم من یمشی علی بطنی پھر مخلوق اس نے پیدا کی تو کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل جیسے سانپ اور مچھلی وغیرہ ومنہم من یمشی علی رجلین اور کچھ چلتے ہیں ان میں سے کتنے پر دو پاؤں پر جیسے انسان اور مرغ وغیرہ مَنْ من عَلَىٰ اربا اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے چار ٹانگوں پر جیسے چوپائے یخلق اللہ ما یشاء پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے یہ دو ٹانگیں اور چار ٹانگیں تو تم کو نظر آتی ہیں ورنہ اس سے بھی زیادہ بائیس بائیس ٹانگوں والے جانور بھی پیدا کرتا ہے بائیس اس طرف بائیس اس طرف ہیں اور فارسی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہزار پائے ایک ہزار پاؤں والے جانور بھی ہیں دنیا کے اندر پانچ سو پاؤں ایک طرف پانچ سو پاؤں ایک طرف ایک ٹرین چلتی ہے اور کہتے ہیں کہ ٹرین کی طرح وہ دوڑتا بھی ہے وہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ جو کان میں گھستا ہے نا پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں کنکرلا وہ جو لمبا چلتا ہے پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو کچھ ہیں کرونکل کہتے ہیں اردو میں شاید کرونکل نہیں مجھے یو پی میں کچھ اور نام سنا تھا واللہ والا تو بہرحال اس کے کتنے پیر ہیں ادھر کوئی پیر ادھر کچھ پیر ایک ٹرین بنا دی یخلق اللہ ما یشاء وہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس سے سمجھو اپنے مالک کی قدرت کو پہچانو لقد انزلنا آیات مبینات یقینا ہم نے آیتیں نازل کر دی کھول کھول کر بیان کرنے والی اور یہ تیسری مرتبہ جملہ دہرایا سورت و فرضنا و انزلنا فی آیات بینات ایک مقام پر فرمایا اور جب اوپر والا رکو ختم ہوا تب فرمایا الیکم آیات مبینات اور پھر فرمایا آیات مبینات کوئی مسئلہ ہے اب ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہونا ہے کہنے کو سارے بڑے پکے مسلمان لیکن یہ جو پردے کے احکام نازل ہوئے اور یہ جو گناہوں سے بچنے کے لیے احکام نازل ہوئے اور اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو پھر اس کے اوپر جو سزاؤں کے احکام نازل ہوئے اب دیکھنا ہے کہ کون اس پر عمل کرتا ہے اللہ شاہ صراط مستفیم اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَطَانَا اور ہیں کچھ لوگ وَيَقُولُونَ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ نہیں کہا کہ وہ کون ہیں منافق ہیں کون ہیں بس سب آدمی ہر آدمی اپنے آپ کو خود تول لے جو کہتا ہے میں تو پکا مومن ہوں اللہ پر میرا پکا یقین ہے تو اس سے پوچھو تیری بیٹی پردہ کرنے نہیں جی یہ تو بڑا یہ تو بڑا مشکل ہے اس کا نا اندر سے کھوٹا ہے کوئی کہ میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں تو تیری بیوی کو پردہ نصیب ہوا اور کوئی ماں یا کوئی بیٹی کہے کہ میں پکی ایمان والی ہوں مگر مجھے پردہ کرتے ہوئے گھٹن ہوتی ہے گھٹن ہوتی ہے تو جہنم کی گھٹن یاد نہیں ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ تھے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے وبالرسول اور رسول پر بھی ایمان لائے ان کو پوچھو تم بے ایمان ہو کہتے پکے مسلمان جی واتانا اور ہم نے اطاعت بھی کی اللہ اور اس کے رسول کی بھی مگر حال ان کا کیا ہے ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك پھر پلٹ جاتا ہے ایک گروہ میں سے من بعد ذلك اس کے بعد بھی اتنا مان گئے پھر پلٹ گئے جب یہ احکام آئے کہ بدکاروں کو سزا دو پتھر مار مار کے مارو جن کی شادی ہو گئی ہے اور پھر بھی منہ کالا کرتے ہیں اور جن کی شادی نہیں ہے تو ان کو سو درے لگاؤ اور جو دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت پر حملہ کریں ان کو اسی اسی کوڑے لگاؤ اور ان کو رجسٹرڈ جھوٹا قرار دو جب یہ سخت ہوں گے یہ بڑا مشکل ہے اسلام بہت اچھا ہے مگر یہ احکام بڑے مشکل ہیں فرما ہاں جانتا ہے اللہ تعالیٰ وما الاب بِالْمُؤْمِنِينَ یہ مومن نہیں ہے دھوکہ نہیں کھانا ان سے یہ پکے اندر کے کالے پکے کافر وما الاب بالمؤمنین یہ بالکل مومن نہیں ہے اب یہی بات میں کہتا ہوں جو پردے کا انکار کرے وہ کیسا مسلمان لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اتنی سخت بات نہیں کی بھائی قرآن کہہ رہا ہے وما اولا بالمومنین جو پردے کا انکار کر دے کہاں ہے مسلمان وہ نام اپنا لکھ کر گدے کا نام گائے رکھنے سے دودھ کوئی نہیں دیتا ہے وما اولا بالمومنین اور یہ مومن نہیں ہیں وہی دُعُوا اللہ و رسول اور جب ان کو بلایا جاتا ہے آج و اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف آج و اللہ کی عدالت میں لیا بَيْنَهُمْ تاکہ اللہ فیصلہ کرے ان کے درمیان اذا فریق منہم معرضون اچانک ایک گروہ ان میں سے معرضون کنی کاٹ لیتا ہے اچانک ان میں سے ایک گروہ کھسک جاتا ہے اعراض کرتا ہے ہاں ہاں اسلام بہت اچھا ہے اور بھی تو کہیں مقدمہ لگ سکتا ہے کسی اور عدالت میں ضروری تھوڑا ہے کوئی شریعت کی عدالت میں لگے الحق یا تو الیہ مذعنین اور اگر ہوتا ہے ان کے لیے حق یعنی ان کو یہ لگے کہ یہاں سے ہم کو ہمارا فائدہ ہوگا یا تو الیہ مذعنین تو آ جاتے ہیں اس عدالت کی جانب مذعنین دو معنی فرما برداری کرتے ہوئے اور دوسرا معنی مسرعین دوڑتے ہوئے آئیں گے اور تیسرا معنی یقیناً پکے یقین کے ساتھ کہ ہاں جی بالکل اسلام سے بڑھ کر تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں اس میں جتنا انصاف اور کہاں انصاف مل سکتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا الو شاید سیدھا ہو جائے یعنی حالات ایسے ہیں کہ ان کو حق یہیں سے ملنے والا ہے اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے ہمارا حق ہم کو حق ملے گا دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اگر ان کو یہ لگا کہ یہاں سے ہمارا الو سیدھا نہیں ہوگا ادھر احمد اچانک وہ اعراض کرتے ہیں کنی کاٹ جاتے ہیں ایسا جیسا کہ مسلمان تھے ہی نہیں کبھی افی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے امیر تابو یا یہ ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو یقین ہی نہیں اللہ کے اوپر اس کی عدالت پر اس کے قرآن پر اس کے حبیب پر ہم یہ خاتون یا یہ ڈرتے ہیں یہ حیف اللہ علیہم و رسول ظلم کرے گا ان پر اللہ اور اس کا رسول حیفو ظلم کرنا یا اس بات سے وہ ڈرتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو جائے گا نہ اللہ کرے گا نہ اس کا حبیب کرے گا نہ اللہ کی عدالت میں ظلم ہے انصاف صرف اللہ کی عدالت میں ہے اصل بات یہ یہ دل کے کھوٹے ہیں بل ولائی الظالمون بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں یہ بدترین ظلم میں مبتلا ہیں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اندر سے انکار کر رہے ہیں تو مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے انما كان قول المؤمنين بے شک ہوتی ہے مومن کی بات ایمان والوں کی بات ہوتی ہے اذا دعو اللہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب یعنی اللہ کی عدالت میں بلایا جاتا ہے اسلامی قانون کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمعنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا سن لیا واتانا اور ہم نے مان لیا وہ اُلائے کوم اور بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ میت اللَّهَ اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی ورسول اور اس کے رسول کی وہ اللَّهَ اور ڈرتا ہے اللہ سے وَيَتَّقْهِ تک ہی ساتھ میں ہی اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار کا یہ خشیت اور تقوی دو چیزیں ہیں کیا ہاں اللہ کے پہار ہونے سے عزیزم انتقام ہونے سے آدمی ڈر جائے کہ وہ بڑی طاقت کا مالک ہے جہنم آئے اس کو خشیت کہتے ہیں اور اس خوف سے ڈرے کہ میں اپنے مالک کے سامنے جاؤں گا کیا جواب دوں گا کہ میں تیرا مومن بندہ تھا مگر سے میں بچتا نہیں تھا اس کو تقوی کہتے ہیں فولا قوم تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے کتنی تاکید کر رہا ہے قرآن فلاح کو یہی ہیں فلا پانے والے فولہ کو یہی ہیں کامیاب ہونے والے واقعہ بِاللَّهِ جاتا مانی اور قسمیں کھائیں لوگوں نے اللہ کی جہاں ایمان قسموں کو پکا کر کر کے لئن امرتا ہوں اگر آپ ان کو حکم دیں گے نیا قرو جلنا تو وہ ضرور بے ضرور نکل پڑیں گے یہ وہ طبقہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے قسمیں کھایا کرتا تھا کہ اگر آپ حکم دیں گے ہم سمندروں میں چھاگے مار دیں گے اگر آپ حکم دیں گے ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے نکل پڑیں گے اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے لیے اور اتنی بڑی بڑی قسمیں کھانے والوں تمہارے تمہیں پردے کے حکم دیے گئے اور ناک چڑھ گئی تمہاری اور تمہیں کہا گیا کہ رجم کا حکم اور کوڑے کا حکم ہے اور کسی پر الزام مت لگاؤ اس کے لیے کوڑوں کا حکم آیا تو اس پر اس سے تم ناک چڑھانے لگ گئے اور کہتے تھے نہیں ہم تو نکلیں گے کیوں ان کو پتا تھا نہ حکم ملے گا نکلنے کا نہ نکلیں گے اور جب نمبر آئے گا نکلنے کا تو کھسک جائیں گے وہ ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں منہم اللہ یبقی ان میں سے کچھ ہیں جو دیر کرتے ہیں پیچھے پیچھے کرتے رہتے پیچھے پیچھے یہاں تک کہ لاسٹ میں پہنچے اور دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا تو کھسک گئے اللہ اکبر اللہ تو آپ فرما دیجیے قسمیں مت کھاؤ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہم پکے مسلمان ہیں پکے ہیں اور میں کام ہوں گے تو پکے ہو جائیں گے دا تم معروف نیکی پہچانی ہوئی ہے ایک معنی اس کے کیے گئے تا تو معروف تمہاری نیکی معلوم ہے تم ہم پکے نکل جائیں گے قسمیں کھاتے ہیں قسموں کی ضرورت نہیں تم کیسی فرما برداری کرتے ہو سب کو معلوم ہے جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اور دوسرے حضرات کہا نہیں اس کا ترجمہ علیکم تا تم معروفہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں جو ایمان والوں کی پہچانے ہوئے نیک کام ہے وہ کر کے دکھاؤ لکم تم معروف ان اللہ خبیر بما تعملون اور اللہ سے کہیں چھپ سکتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا جو کچھ تم کرتے ہو وہ لافی اللہ واپی الرسول آپ فرما دیجئے مانو اللہ کی بات کو اور مانو اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پھر بھی وہ موڑ لیں فَإِنَّمَا عَلَيْهِ تو بے شک ہے ان پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حملا جو ذمہ داری آپ پر لائی گئی جو ذمہ داری آپ پر دی گئی اس کے ذمہ دار آپ ہیں وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ نہیں اوپر بھی پڑھیں گے فَإِن تَتَوَلَّوْا پس اگر تم وہ موڑو گے قُلْ عصی اللَّهَ واطیہ رسول آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا اصلی بات نکلے گی فَإِن تَتَوَلَّوْا بس اگر تم منہ موڑو گے اطاعت سے تو پھر رسول کے ذمے وہ ہے جو ان کے ذمے لگایا گیا وَعَلَيْكُمْ مَا هُمْ مِلْتُمْ اور تمہارے اوپر وہ ہے مَا هُمْ مِلْتُمْ جو تم پر لادا گیا جس کی تم کو ذمہ داری دی گئی وَإِن تُطِعُوهُ تی اور اگر تم ان کی اطاعت کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا اور وہ پہنچا چکے ہیں اور اگر تم ان احکام پر عمل کرو گے اور نیک راستہ اپناؤ گے پروردگار تم کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا زمین کا تم کو خلیفہ بنائے گا جیسے تم سے پہلے نیک لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے منکم تم میں سے الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور نیک عمل میں یہ یاد رکھیے کہ وہ باتیں ان پر عمل کیا جو سور نور میں نازل ہوئی بطور خاص لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا جانشین بنائے گا حاکم بنائے گا فی الارض زمین میں کم الذین اللہ قبل جیسا کہ پروردگار نے خلیفہ بنایا تھا جانشین بنایا تھا حاکم بنایا تھا اللہ قبل ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے ولی مکین دین البا لہم اور پروردگار مضبوط کر دے گا لہم ان کے لیے دین ان کے اس دین کو دین کو عزت دے گا دین کو غلبہ دے گا یہاں تک کہ سب یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ سچا دین یہی ہے اللہ جو پروردگار نے پسند کیا ہے ان کے لیے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا اور پروردگار بدلے میں ان کو دے گا ڈر کے امن ڈر ختم ہو جائے گا امن نصیب ہو جائے گا اگر تم دین پر عمل کرو گے نیک اعمال کرو گے ان احکام پر عمل کرو گے تو پروردگار تم کو یہ عطا فرمائے گا ایک تو زمین پر جانشینی عطا فرمائے گا حکومت عطا فرمائے گا اور پھر تمہارے اس دین کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا پسند کر لیا اس کو ایسی مضبوطی عطا فرمائے گا کوئی اس دین کے بارے میں تان نہیں کر سکے گا کوئی اس پر الزام نہیں لگا سکے گا کوئی اس کے بارے میں زبان نہیں کھول سکے گا اور تمہارے ڈر اور خوف کو امن سے بدل دے گا ڈر اور خوف کو اگر مکہ والوں کو سنایا گیا تو ان کو ڈر اور خوف تھا ہر وقت میں لگا رہتا تھا اور اگر صحابہ کو سنایا گیا تو ان کا بھی ڈر اور خوف تھا اس کو بدل دے گا امن میں اور پھر ان لوگوں کی نشانی کیا ہوگی یعبدوننی وہ میری عبادت کریں گے لا یشرکون بی سیاح اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے چنانچہ اس پر عمل ہوا اور پروردگار نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پروردگار نے زمین کی خلافت بھی عطا فرمائی ابو بکر و عمر و عثمان و علی ان کو خلافت ملی اور جو اندر کے کالے کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ نہیں بنے تو ان کو بولو پھر اس کا مطلب اللہ نے وعدہ خلافی کی یا بدوننی وہ میری عبادت کریں گے ولا یشرکون بی شیئا اور میرے ساتھ بالکل کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس کی ایک ادنا سی مثال کہ شرک ان کے ذہن و گمان سے باہر نکل جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اس وقت میں حضرت خالد ابن ولید زبردست کمانڈر ان چیف ہیں اسلامی پوری آرمی انہی کے ماتحت ہیں اچانک تخت خلافت پر نہیں بوریا خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جو پہلا آرڈر جاری کیا وہ یہ آرڈر جاری کیا کہ خالد کو سربراہی سے اتار دیا جائے ان کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ہٹایا جائے اور اگر وہ چاہیں تو وہیں رہ کر کے ایک ادنے سے سپاہی کی طرح محنت کریں کام کریں اللہ کے دین کے لیے اور اگر چاہیں تو میرے پاس آ جائیں اس لیے کہ میں ان کے مشروں کا بڑا محتاج ہوں بہت سارے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کی انہوں نے کہا آپ نے عجیب آڈر جاری کر دیا ہیں اتنا بڑا کام ہو رہا تھا یہ کام رک جائے گا اور بعض لوگوں نے تو عجیب بات کہی ہاں وہ بالکل سرحد کے اوپر ہیں اگر نوز باللہ خدا نہ کریں شیطان ان کو ورغلا دے اور وہ دشمنوں سے مل جائیں سارے راز اوٹ ہو جائیں گے حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا خالد اتنا کمزور نہیں ہے کیا نوز باللہ وہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ اس کو شہرت نصیب ہو میں جانتا ہوں خالد کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ناممکن ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور فرمایا کہ میں نے صرف یہ کس لیے کیا ہے کسی کو کل یہ کہنے کا موقع نہیں نہ ملے کہ اسلام کو غلبہ خالد کی وجہ سے ہوا بلکہ سب کہیں کہ رب خالد کی وجہ سے ہوا ہاں؟ رب خالد کی وجہ سے ہوا ان کو ہٹا دیا اور حضرت خالد ابن ولید آخری دم تک ایک ادنا سے سپاہی بن کر کے اور ان کو بھی بعض لوگوں نے برغلایا کہا سبحان اللہ آپ کو اتنے بڑے عہدے سے اتار دیا اور آپ پھر بھی یہیں لگے ہوئے ہیں فرمایا میں تو پہلے بھی کسی عہدے کے لیے نہیں لڑا اور اب بھی نہیں لڑ رہا ہوں میں صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کو جگہ جگہ پہنچانے کے لیے اللہ کے لیے پہلے بھی نکلا تھا اب بھی اللہ کے لیے ہوں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اور جو کفر کرے گا اس کے بعد مطلب اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا کر دے اور پھر تم اس موقع کو گھما دو سولہی هُمُ الْفَاسِقُونَ تو پھر وہی لوگ ہوں گے نافرمان وہی لوگ فاسق ہوں گے اور ہوا پھر کمزوریاں آئیں پھر بنو عباسیہ کے دور میں کمزوری آئے تو پروردگار نے یہ نعمت چھینی واقعی صلاح الزکا اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے گویا رحم کے لیے شرط ہے کہ تم نماز قائم کرو زکات ادا کرو اور میرے پیمبر کی اطاعت کرو تب تم پر رحم رحم ہوگا لا تحسبن کفروا معجزین فی الارض اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر وعدہ فرمایا گیا یا اے قرآن کریم پڑھنے والے تحسبن اے مخاطب تو سوچتا ہے کہ یہ وعدہ کیسے پورا ہو جائے گا دنیا کی تو بڑی بڑی طاقتیں بھی موجود ہیں ابھی رومن امپائر موجود ہے پرشین امپائر موجود ہے عرب کے مشرقین موجود ہیں غسانی قبائل موجود ہیں پھر یہ حکومت کیسے نصیب ہوگی لا تحسبن ہرگز گمان نہ کر اللہ دینا کفر ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا موجزین عاجز کرنے والے فی زمین میں کہ وہ اللہ کو شکست دے دیں گے اور اللہ کا وعدہ نہیں پورا ہوگا نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے وما واہم النار اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ولبیس المصیر اور بہت بری ہے وہ لوٹ کر جانے کی جگہ یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ قرآن کریم سارے احکام کو بوری بھر کے نہیں دے دیتا ہے بلکہ جب بھی احکام اترتے ہیں تو کچھ احکام دیتا ہے اور پھر اس کے لیے ذہن بناتا ہے عمل کرنے کا قرآن کریم صرف قوانین سناتا نہیں ہے بلکہ قوانین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ذہن و دماغ کو دل کو تیار کرتا ہے چنانچہ کچھ احکام دیتا ہے اور اس کے بعد پھر تیار کیا جاتا ہے اور جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو پھر جو باقی بچتے ہیں وہ بھی سنا دیے جاتے ہیں آپ نے وراثت کے موقع پر بھی یہی دیکھا دوسرے مواقع پر بھی اب پردے کے احکام نازل ہوئے تو وہ پردے کے احکام سنا دیے گئے لیکن کچھ احکام باقی رکھے گئے وہ اب سنائے جا رہے ہیں یا وہ لوگوں جو ایمان لائے تم چاہیے کہ تم سے اجازت لے لیں اللہ دینا ملکت ایمانکم حکم جن کے مالک تمہارے دانے ہاتھ تمہارے ملازم تمہارے نوکر تمہارے غلام بھی تم سے اجازت لے کر کے آئیں اگر بغیر اجازت کے آئیں گے تو ان میں بھی اخلاق کی کمزوری آئے گی والذین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات اور وہ اجازت لے کر کے آئیں جو نہیں پہنچے ہیں ابھی بلوغ کو تم میں سے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی اجازت لیں تو جب بالغ ہو جائیں گے وہ تو اجازت لے کر ہی آئیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرے گھر میں تو میری امی کے سوا کوئی ہے ہی نہیں تو کیا میں ان سے بھی اجازت لوں آپ نے تین مرتبہ فرمایا ان سے بھی اجازت لو پھر انہوں نے عرض کیا حضرت صرف والدہ ہیں کہاں والدہ سے بھی اجازت لو جب تیسری مرتبہ انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھے جو دیکھنا تجھے پسند نہ ہو ہو سکتا ہے بیچاری بوڑھی ہیں کس حالت میں ہوں جوئیں نکال رہے ہوں کیسے ہوں اور پھر ساری زندگی تو شرماتا رہے کہ امی جی آپ کیوں ایسے تھے تو بڑا تو اجازت لے کر ہی آئے گا یہاں تک کہ شوہر بیوی سے بھی اجازت لے گا یعنی اس کو اطلاع دے گا کھنکار کر کے سلام کر کے گھر میں اطلاع دے گا کہ میں آ رہا ہوں تو چھوٹے بچے وہ اجازت لیں کہ نہ لیں فرمایا جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کو بھی سمجھاؤ کہ ثلاثہ مرات تین وقتوں میں وہ اجازت لے کر آئیں باقی وقتوں میں ان کو چونکہ بچے ہیں دوڑ بھاگ میں ہر وقت لگے رہتے ہیں تو ان کو اجازت ہے مگر تین وقتوں میں اجازت لے کر کے آئیں اگر وہ ان وقتوں میں اجازت نہیں آئیں لیں گے تو ان کے اندر اخلاقی پراغندگی آئے گی من قبل صلاة الفجر نمبر ایک فجر کی نماز سے پہلے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کا کمرہ الگ ہوتا ہے اور بڑوں کا کمرہ الگ ہوتا ہے اسلام نے اس کو نہیں پسند کیا فرمایا بیٹا بالغ ہو جائے بڑا ہو جائے باپ کے ساتھ نہیں سو سکتا ایک چادر میں نہیں سو سکتے بلکہ بیٹی بڑی ہو جائے تو ماں کے ساتھ بھی نہ سوئے الگ سوئے ایک چادر میں نہیں کمرہ ایک ہو سکتا ہے لیکن یہ کمرہ بھی الگ ہے تو تین وقتوں میں اجازت لیں فجر کی نماز سے پہلے اجازت لیں وحین تضعون ثيابكم من الظهيره اور اس وقت میں جبکہ رکھ دیتے ہو تم اپنے کپڑوں کو دوپہر کے وقت میں دوپہر کی گرمی میں آرام کرتا ہے آدمی خیلولہ کرنے کے لیے لیٹتا ہے تھوڑی دیر کپڑے اتارتا ہے سوتا ہے تو اس وقت میں اجازت لے کر آئیں وہ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور عشاء کی نماز کے بعد اجازت لے کر کے آئیں اس کے علاوہ و عورات اللہ کم یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں عورات پردے کے ہیں تمہارے لیے لئی کم ولاد بعدہن نہیں ہے تم پر بھی اور نہیں ہے ان پر بھی کوئی حرج باد ان وقتوں کے علاوہ ان وقتوں کے بعد یعنی ان وقتوں کے علاوہ لیکن یہاں ایک بحث ہے کہ تم پر گناہ نہیں کہ تم نے ان کو سکھایا کیوں نہیں ان پر گناہ نہیں کہ وہ کیوں آگے بغیر اجازت کے تو چھوٹے بچوں کے اوپر تو گناہ ہوتا ہی نہیں مقصد یہ ہے کہ وہ نیکی کرتے تو تمہارے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا اور اب اگر وہ اس طرح آ جائیں گے تو ان کے آنے کا تم پر گناہ نہیں ہوگا اور تمہارے نہ سکھانے کا بھی گناہ نہیں ہوگا کیوں طوافون علیکم بعضکم علی بعض چکر کاٹنے والے ہیں تم میں سے بعض بعض پر بچے ہیں بار بار کبھی اندر آتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں کبھی کھیلتے ہیں اگر ان کو اس کے لیے مکلف کیا جائے تو فیہ حرج عظیم غزالی کا بین اللہ لکم اللہیات اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیوں کو واللہ علیم الحکیم اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اس کی بات مانو وہ جانتا ہے وہ بتا رہا ہے تم نہیں جانتے ہو اور وہ جو بھی کام کہتا ہے وہ حکمت والا ہوتا ہے مبنی پر حکمت ہوتا ہے حکمت سے خالی اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے وَإِذَا بَلَغَ اللہ اوپر کے حکم سے معلوم ہو گیا تھا کہ بچے جب بڑے ہو جائیں تب تو اجازت لے کر آنے آنا ہے لیکن یہ حکم اہم تھا اس لیے اس کو الگ سے پھر دوبارہ سنایا گیا وَإِذَا بَلَغَ اللہ اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے الحلومہ بالغ ہونے کی عمر کو فل تو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں کم ازم جیسا کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ اللہ دینا قبل جو ان سے پہلے بڑے تھے مطلب جو دوسرے بڑے لوگ اجازت لیتے تھے اسی طرح یہ بھی اجازت لے کر کے آئیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واللہ علیم حکیم پھر فرمایا اللہ علم والا اللہ حکمت والا ہے اس کے علم کے مطابق اس نے احکام کا فیصلہ کیا اور مبنی حکمت کیا جو کیا اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے ایک اور حکم کہ ہر عورت کو پردہ کرنا ہے لیکن بیچاری بہت بڈی ہے پہلے تو خود ہی نظر کمزور اوپر سے آپ نے کہا برقع پہنو یا بڑی چادر اوڑو تو بیچاری جو رہی کئی نظر تھی وہ بھی گئی تو اب یہ بڑی بھی کیسے چلے گی بیچاری شریعت نے اس پر بھی ترس کھایا فرمایا نہیں اس کے لیے دوسرا حکم ہے اللہ کے دین میں کوئی حرج نہیں کوئی تنگی نہیں والقواعد اور بیٹھ جانے والیاں من النساء عورتوں میں سے بیٹھ جانے والیاں جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی ہیں بوڑھی ہو گئی بیچاری بیٹھ گئیں اللہ تین اللہ تیلا اللہ تیلا یرجون نکاح جو امید نہیں کرتی ہیں نکاح کی اتنی ہو گئی کہ اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے نہ ان کو کوئی نکاح کی رغبت ہے بہت بوڑھی فلیس علیہن جناح تو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ان پر ان یضعن ثيابهن کہ رکھ دیں وہ اپنے کپڑے رکھ دیں وہ اپنے کپڑے اب اس طبقے سے میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا بھی پردہ نہیں پاؤں کا بھی پردہ نہیں ہاتھوں کا بھی پردہ نہیں تو پردہ کس کا رہ گیا کا بیچ کے جسم کا اللہ کیا سوچ بنائی ان لوگوں نے تو کیا یہ بوڑھی عورتیں اس سے یہ کن کپڑوں کو رکھیں گی جو جسم پر کپڑے پہنے ہوئے تھے کوئی حرج نہیں کہ وہ کپڑے رکھ دیں تو اگر وہ کپڑے رکھ دیں گی تو کیا ننگی نہیں ہو جائیں گی غیر متبر بزینہ مگر ایک شرط ہے اس حال میں کہ وہ اظہار نہ کرنے والی ہوں اپنی زینت کا تبر یا تبرج تبر تبر کے معنی زینت کا اظہار کرنا اور جب بزینا آگے آ گیا تو پھر اس کے معنی ہو گیا اظہار اور زینت کا معنی لگتا زینت کا اظہار نہ کرنے والی ہوں یعنی جو کپڑے رکھ رہی ہیں کہیں بوڑھی کو جوانی نہ یاد آ رہی ہو اس لیے رکھ رہی ہے کہ زیور شیور پہن کے اور بن ٹھن کر کے خوب زیور لگا کر کے باہر نکل رہی ہے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ پردے کا حکم تو مجھے ہے ہی نہیں ہے آصف نہ خَيْرُ اللَّهُنَّ اور یہ کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں یعنی وہ پردہ کر ہی لیں خیر اللہ یہ ان کے لیے اور بہتر ہے واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آدمی کی یہ کمزوری ہے کچھ مجبوریاں ہیں نہیں عمل کر سکتا ہے جس پر نہ عمل کر سکے اس کو کہنا چاہیے کہ یہ دین ہے سچا دین ہے مگر میری کمزوری ہے میں اس پر عمل نہیں کر پاتا ہوں مگر وہ بہت ہی کمزور انسان ہے اور اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے غضب کا مستحق بنا رہا ہے جس پر سے عمل نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہتا ہے کہ جس پر میں عمل نہیں کر رہا ہوں وہ دین ہی نہیں ہے حرج ولا على الاعرج حرج شریعت نے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں چھوڑی سب بیان کر دی اسلامی معاشرے کے اندر اس دور کے اندر ایک اور پریشانی تھی وہ کیا تھی سارے لوگ اللہ کے راستے میں قربانیوں کے لیے نکلتے تھے تو اپنے گھروں کے اندر چھوڑ جاتے تھے معذور قسم کے لوگوں کو کوئی ٹانگ سے معذور کوئی بازو سے معذور کوئی اور کسی چیز سے معذور اور وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوتے تھے اب وہ گھروں میں رہتے تھے تو ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ہم ان گھروں کے اندر کچھ اگر کھا لیں ضرورت کی چیز تو کہیں ایسا نہ زیادتی ہو جائے کیونکہ اوپر کہہ دیا گیا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے وہ پیٹ میں انگارے بھرتا ہے تو جہنم کے مستحق نہ ہو جائیں وہ ڈرتے اور گھبراتے رہتے تھے گھر کے مالک ان کو کہہ دیتے تھے کہ کھا لینا بھائی وہ کہتے تھے کہہ تو انہوں نے دیا لیکن اگر قیامت کے دن حساب دینا پڑ گیا تو کیا کریں گے ہمارا ایک پڑوس کا پنجابی تاج کے دور کی بات ہے تو ہمارے ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا وہ شوکا پا میں مرنا رب نے توبہ قبول کر لی لیکن ایک نماز کا بھی حساب دینا پی گیا تو اتنے ایک حقب جنم بھی چلے گا تو بننا کی پھر وہ بچارے پھر پھر جی فیصلہ ہو گیا سارے خلاف میون بڑا ڈر لگتا ہے میں جانا میں رب دے گھر ہی بیٹھا نا اسے اگر نمبر آ جائے اس پوچھ کا تو ڈرتے تھے اگر پوچھا کہ ہم سے یہ کھانا کیوں کھایا پروردگار نے حکم نازل فرمایا کہ جن گھروں میں تم کھانا کھاؤ اور گھر والوں کو اس کا برا نہ لگے اور گھر والے سمجھے یہ تو حق تھا ان کا اور اگر انہوں نے کھایا تو انہوں نے اچھا کیا اگر ایسے گھر ہوں تو ان کے اندر کھانے سے کوئی حرج نہیں ہے ایک اور مسئلہ پیش آیا وہ ہمارے جموں والوں کا اور کشمیر والوں کا کہ ایک ہی ترامی میں کھائیں کہ الگ الگ پلیٹوں میں بھی کھا سکتے ہیں اب لوگوں کے مزاج مختلف ہیں کچھ بےچاروں کو بغیر ترامی کے کھایا نہیں جاتا ہے اور کچھ ترامی میں کھاتے ہیں ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے وہ پلیٹ الگ مانگتے ہیں فرمایا مل کر کے کھائیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ایک ہی ترامی میں کھائیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں البتہ دسترخوان ایک رہنا چاہیے اس میں برکت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان پر اکٹھے ہو کر کھانا چاہیے لیکن ایک ترامی میں کھائیں یہ کوئی سنت نہیں بلکہ اس میں اب تو بڑی برائیاں آ گئیں میں تو کہتا ہوں اس کو بند کرو یار الْآمَا حرج نہیں ہے اندے پر کوئی حرج ولا عَلَى الْآرَجْ نہیں ہے لنگڑے پر حرج کوئی گناہ ولا عَلَى الْمَرِيضِ حرج نہیں ہے بیمار پر کوئی حرج کوئی گناہ کوئی تنگی ولا عَلَى أَنفُسِكُمْ اور نہیں ہے تمہاری ذات کے اوپر کوئی تنگی یعنی اگر نہ بھی معذور ہوں تو تب بھی یہی مسئلہ ہے بغیر عذر کے ایک آدمی گھر رہ رہا ہے اور اب اس کو ضرورت پیش آئی خالہ کے گھر کھا لوں کچھ ماسی کے گھر کھاؤں پھوپھی کے گھر کھاؤں ماموں کے گھر کھاؤں چاچا کے گھر کھاؤں بھائی کے گھر میں کچھ کھا لوں کھانے کے لیے فرمایا کوئی حرج نہیں انتا کلو من بیوتکم کے کھاؤ تم اپنے گھروں میں سے اپنے گھروں میں سے بتایا اب گھر میں کھانا پکا ہے دس آدمی کھانا کھانے والے ہیں لیکن ایک آدمی سوچتا ہے اگر میں نے کھا لیا دوسروں کا حصہ تو کیا بنے گا اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا فرمایا یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نہ اس کو کوئی برا مانتا ہے نہ اس کے کے حساب کا مطالبہ کرتا ہے اس لیے اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے اسی پر فقہ نے قیاس کر کے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا اس کی اجازت دی ایک ایسا درخت ہے اس کی ٹہنی کاٹنے کو کوئی برا نہیں سمجھا کوئی اس کا مطالبہ نہیں کرتا اگر آپ اس کی ٹہنی کی مسواک کر لیں فلا ہارا جا کوئی عرض نہیں لیکن ایک دوسرا درخت ہے جو بڑا قیمتی قسم کا اور اس کی ٹہنیاں کاٹنے سے مالک ناراض بھی ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں بکتی بھی ہیں اگر آپ کاٹ لیں گے گناہ ہوگا ہمارے ہاں سیب جب نیچے گر جاتا تھا تو اس کا کوئی گناہ نہیں چونکہ وہ کسی کام کا نہیں سیب کو ذرا سا داغ لگ گیا کسی کام کا نہیں اگر ایک کوئنٹل بھی کوئی اٹھا لے تو کوئی برا نہیں مانتا تھا تو کھانے پر کوئی گناہ نہیں اٹھانے پر کوئی گناہ نہیں لیکن اللہ ستیہ ناز کرے ان فیکٹریوں کا انہوں نے آ کر وہ نیچے کا کباڑ بھی اٹھانا شروع کر لیا تو اب لوگ حرج محسوس کرتے ہیں چنانچہ لوگ برا سمجھتے ہیں اب اگر کوئی کھائے گا تو گناہ بھی ہو جائے گا انتا کلو بیوتی کم کے کھاؤ تم اپنے گھروں میں بیوتی آبائی کم یا کھاؤ اپنے باپ دادا کے گھر سے او بیوتی امہاتی کم یا کھاؤ اپنی والدہ کے گھر سے بیوتی اخوانی کم یا کھاؤ اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوتی اخواتی کم یا کھاؤ اپنے بہنوں کے گھروں سے بیوتی امامی کم یا کھاؤ اپنے چاچوں کے گھروں سے بیوتی اماتی کم یا کھاؤ اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے بیوتی اخوالی کم یا کھاؤ اپنے ماموں کے گھروں سے اخوال خال کی جمع او بیوتی خالاتی کم یا کھاؤ اپنی خالاؤں کے گھروں سے ماسیوں کے گھروں سے او ما تم مفاتحہو یا کھاؤ ان کے گھروں سے جن کے مالک جن کی چابیوں کے تم مالک بنائے گئے ہو یعنی اپنے بیٹوں کے گھروں سے کھاؤ اس کے تم مالک ہو او کم یا اپنے دوست کے گھر سے کھا لو کہ جس دوست کو تمہارا کھانا برا نہ لگے بلکہ اچھا لگے لیسا علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں انتا کلو جمیعا کہ تم سارے کے سارے مل کر کے کھاؤ ہو اشتاتا یا تم جدہ جدہ کھاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ گروں کے اندر مل کر کے کھاؤ تب بھی کوئی گناہ نہیں الگ الگ کھاؤ تب بھی کوئی گناہ نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مل کر ضروری ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا الگ ضروری ہے ہاں اس قسم کے احکام میں سے آخری حکم سن لو بات شروع بھی یہیں سے ہوئی تھی یا آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتانی سو وتسلموا اے ایمان والو مت گھر میں داخل ہو جاؤ بغیر سلام کیے ہوئے بغیر اجازت لیے ہوئے مگر وہ دوسرے کے گھر کی بات تھی اب اپنے گھر میں جا رہے ہیں تو تب بھی سلام کرو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا تو جب تم داخل ہو گھروں میں عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو سلام کرو تم اپنی ذات کے اوپر اپنے بچوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنا اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے لیے دعا کرنا ہے من عند اللہ یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے مبارکتن جو برکت والی ہے طیبتن جو پاکیزہ ہے کتنی شاندار دعا ہے السلام علیکم تم سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی جیتے ہوئے بھی سلامتی مر کر بھی سلامتی وہ جو کہتے تھے نا شب بخیر صبح بخیر گڈ مارننگ صبح کو ٹھیک رہو دوپہر کو مر جاؤ اسی کے اوپر طنز ہے نہیں السلام علیکم کا معنی کیا ہے زندگی میں بھی خیریت سے رہو مر کر بھی خیریت سے رہو سزا یبین اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اللہ آیات پیچھے تین یہی لفظ دہرایا تھا اور فرمایا تھا اللہ سننے والا ہے اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے پھر فرمایا اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے پھر فرمایا اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اگر کوئی آدمی وہ بات کہے جو کہنی مناسب نہیں تب بھی اللہ اس کو سنے گا بھی اور اس کو جانے گا بھی اب تیس چوتھی مرتبہ جو فرمایا فرمایا اللہ آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے کس لیے لعلکم اللہ تاکہ تم عقل سے کام لو اتنا کچھ بتایا گیا اور پھر اگر کسی کو نصیب نہیں اس کا مطلب اس کی اوپر کی کھوپڑی خالی ہے پیچھے جو فرمایا کہ گھروں کے اندر سے جو چاہتے ہو کھا لو مگر اس کے اندر میں نے کہا کہ معاشرے میں یہ چیز شامل ہو کہ اس کو برا نہ سمجھا جاتا ہو اور وہ ایک عام چیز ہو ماحول کی ہمارے ہوں جو چھوٹے موٹے بےچارے باغ پیڑ شیڑ ہیں ان کے اوپر سے کوئی آدمی اگر کھا لے تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہے لیکن اتنا بھی نہ کھائے میرے ایک رشتہ دار تھے ایک پیڑ پر چڑھے تو مالک نے کہا کہ میرے بیٹے کھاؤ خوب لیکن بوریاں نہیں بھرنا اس کو برا لگ گیا کہ بوری بھرنے کے لیے کیوں کہا اس نے کہا ٹھیک ہے بوری نہیں بھروں گا کہا دیکھ لے میرے پاس کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ پورے پیڑ کو ہی چٹ کر گیا ایک بھی نہیں چھوڑا اس کے اوپر سب کھا گیا خوبانی جب نیچے اترا تو اس نے کہا کہ دیکھ لو کچھ ہے تو نہیں کہا تھا کوئی نہیں ہے تو اوپر دیکھ کہ اوپر بھی کچھ نہیں ہے ایسا بھی نہ ہو كذلك يبين الله انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله آخر میں پھر ان احکام کے اوپر سخت تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے اور ایمان کی اس کو پہچان بتایا جا رہا ہے ان احکام پر عمل نہ کر کے تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہو ان احکام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہو فرمایا ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اور کوئی ایسا مشورے کا کام ہو رہا ہو جس کے لیے سب کو اکٹھا کیا اور تم بغیر اجازت کے چپکے سے پیچھے سے کھسک گئے فرمایا یہ بھی تمہارے ایمان کی خیر نہ ہونے والی بات ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ اجازت لے کر کے نکلو جو بغیر اجازت کے نکلتا ہے اس کا مطلب اس کا ایمان کھوٹا ہے تو جو ان احکام پر عمل نہ کریں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھے کس کھاتے کا مسلمان ہے وہ انما المؤمنون الذين امنوا بے شک ایمان والے وہ ہیں الذين امنوا جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ اور جب ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کسی ایسے معاملے پر جامعن جو معاملہ جمع کرنے والا ہے مطلب کوئی ایسی میٹنگ ہے ایسا مشورہ ہے جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے لَمْ يَذْحَبُوا نہیں جائیں گے وہ حَتَّى يَسْتَعْزِنُوهُ یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت نہ لے لیں جب تک اجازت نہ لیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے تب تک وہ مجلس سے نہیں جائیں گے ایمان کا تقاضا یہی ہے اور یہ حکم ہے آپ کی مجلس کا تو دوسری مجلس کا یہ حکم تو نہیں رہے گا لیکن اس کے کم درجے کے اندر مجلس کا عدم یہی ہے کہ جو مجلس میں بیٹھا ہے اور مشورے کے لیے مجلس ہے تو وہ نہ نکلے یہاں تک کہ وہ اجازت لے لے لیکن عام درس ہے آیا کوئی بیٹھا کوئی جا رہا ہے کوئی حرج نہیں لیکن ایسے وقت میں بھی آدمی کو پھر اگر اٹھنا ہے تو ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے کہ اٹھے تو مجلس متاثر نہ ہو اگر مجلس متاثر ہو جائے گی تو نوز باللہ یہ اللہ کے دین میں رکھنا ڈالنے کا مرتکب ہو جائے گا کہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے اور یہ جان بوجھ کے مجلس کو درم بھرم کر رہا ہے کہ کیسے چلا جائے کام ہے کوئی بات حرج نہیں ہے فَإِذَا لِبَعْضِ شَانِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اب وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کر کے جانا چاہتے ہیں مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حبیب کبریا یہاں بیٹھے ہوئے اور تم اجازت مانگ رہے ہو پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے تو وہاں آیا تھا کہ جو اجازت مانگے گا اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے اس کا مطلب اس کے دل میں ایمان نہیں لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم اجازت کون مانگتے انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله وہ مانگتے ہیں اجازت جن کا اللہ پر ایمان ہی نہیں لیکن یہ مجلس سے اٹھنے کے لیے کوئی مجبور اجازت مانگ رہا ہے آج کی زبان میں کبھی ایک نمبر کبھی دو نمبر کے لیے فرمایا یہ اجازت اگر کوئی مانگ رہا ہے تو یہ اس کے ایمان کا خطرہ نہیں یہ مومن ہے اولئک الذین یہی تو وہ لوگ ہیں یؤمنون بالله جو اللہ کو مانتے ہیں ورسول اور اس کے حبیب کو مانتے تبھی تو اجازت لے رہے ہیں اور جو کھوٹے ہیں وہ تو پیچھے سے کھسکتے رہتے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شان بس جب وہ اجازت مانگے آپ کے لیے شانہم اپنے کسی کام کے لیے اپنی کسی مجبوری کے لیے فضل لِمَنْ من مِنْهُمْ تو اجازت دے دیجئے آپ لِمَنْ مشیتا جس کو چاہیں آپ منہم ان میں سے اللہ اکبر اجازت مانگے کوئی تو تب بھی آپ کا اختیار ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا بٹھانا ضروری ہے تو اس کو بٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں ہاں اگر آپ چاہیں گے تو اجازت دے سکتے ہیں لیکن آپ کی شان آپ کا مرتبہ کہ آپ تشریف فرمائے اور بندہ پھر بھی اٹھ کے جا رہا ہے یہ گناہ ضرور ہے فرمایا بے شک یہ گناہ ہے لیکن اس کی مجبوری ہے اس لیے تک پھر اللہ اللہ سے ایسے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کیا اہمیت ہے ان اللہ غفور الرحیم بخشش مانگیے آپ بخشش اللہ کرے گا ان اللہ غفور بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحیم اللہ رحم فرمانے والا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا یہ تو آپ کی مجلس کا ادب سکھایا جب مجلس میں بیٹھے تو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو اگر مجلس میں بلایا جا رہا ہے یا کوئی دوسرا اللہ کے حبیب کو بلا رہا ہے اس کا کیا حکم ہے پہلے اس آیت کے دو معنی اور دونوں مقصود ہیں ابن کثیر نے ایک معنی کیا دوسروں نے ایک معنی کیا مگر دونوں مقصود ہیں دونوں مطلوب ہیں دونوں اس کے معنی ہیں اور دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے کیا مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں اجازت کے بغیر تو اگر اللہ کے محبوب بلائیں تمہیں تو تم کیا سمجھو اپنے آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو ماں باپ کے بلانے کی طرح بھی نہ سمجھو ماں باپ اگر بلائیں گے تو آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ دیجیے فٹافٹ اور فوراً جواب دیجیے خدمت میں حاضر ہو جائیے لیکن اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں بالکل نہیں توڑ سکتے آرام سے نماز پڑھیے اس کے بعد جواب دیجیے اس لیے کہ پہلا حق اللہ کا دوسرا حق ماں باپ کا لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فلا آدمی ادھر آؤ اور اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو تو فرض نماز بھی اسی وقت میں چھوڑ کر آئے گا اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہو اسی حالت میں چھوڑ کر کے دوڑے گا اور آج اللہ کے محبوب بلا نہیں رہے ہیں لیکن آپ کے دین کے لیے آپ کی سنتوں کے لیے بلایا جائے سب کو چھوڑ کر آئے کوئی کہتا ہے نہیں جی میرا باپ ناراض ہوتا ہے میں سنت پر عمل کرتا ہوں کہ میں کیا چہرہ بنایا کوئی اعتبار نہیں لا تجعلوا دعاء الرسول مت بناؤ تم مت سمجھو تم اللہ کے رسول کے بلانے کو بینکم آپس میں کا دعا بعضکم بعضا تمہارے ایک دوسرے کے بلانے کی طرح کہ جیسے کسی نے بلایا او فلانے نے کہا چاہوں گا یار بعد میں آؤں گا ایسا نہ سمجھو بلکہ ایسا سمجھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پروردگار کا حکم آ گیا ہے فرض نماز چھوڑ کر کے بھاگو ایک معنی دوسرا معنی اللہ کے محبوب کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو تجعلوا دعاء دعا مت بناؤ تم اللہ کے محبوب کو بلانا حضور کو بلانا ایسا نہ سمجھو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کیسے بلاتے ہیں کوئی کہتا ہو کلو ہو بلانے ہو فلانے اللہ کے محبوب کو ایسے بلا سکتے ہیں اللہ کے محبوب کو کبھی بھی نہیں کوئی کہہ سکتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ تو یہودی آپ کو کہتے تھے یہ تو مکہ کے مشرق بھی نہیں کہتے تھے وہ بھی کوئی کہتے تھے یبن عمی میرے چچیرے بھائی کوئی کہتا تھا یبن اخی میرے بھتیجے ہیں کوئی کہتا تھا یا عم میرے چاچا یہ الفاظ کیا کر کے پکارتے تھے یا محمد کہنے کی ہمت ان کو بھی نہیں تھی یہودی کہتے تھے ایمان والے کیا کہتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے بدبخت اور کتنے گستاخ اور بدترین گستاخ اس دور میں اس سے بدتر کوئی مثال نہیں مل سکتی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں یا محمد اچھا اگر آپ کا نام لکھیں یہ تو بہت ہی بڑی بے ادبی اور بہت بڑی گستاخی اور بدتر گستاخی لیکن اگر یا رسول اللہ لکھیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کے محبوب کو اس طرح بلاتے تھے صحابہ لیکن سوال یہ ہے کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہتا کہنا میں نے کچھ نہیں چاہتا ہوں میرا کیا رسول اللہ کیا مطلب یا رسول اللہ او اللہ کے رسول آگے کہنا کیا ہے کہتا کہنا کچھ نہیں ہے اس سے بڑا گستاخ کون ہے آپ کو کوئی دو تین مرتبہ بلائے ہیں او عبد الرحمن او عبد الرحمن آپ کہیں کیا بات کہنا کہنا میں نے کچھ نہیں ہے ہو عبد الرحمن کیا بات کہتا کہنا کچھ نہیں ہے ان سے بڑا بھی گستاخ نہیں ہے کوئی اور صرف زد کی وجہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں جو بدتر قسم کے گستاخ اور یہودی نہیں کرتے تھے جانتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ ان لوگوں کو یہ جو کھسکتے ہیں من تم میں سے لوازن آڑ لے کر کے جو چپکے سے کھسکتے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ جانتا ہے گویا کچھ ایسے لوگ تھے جو بغیر اجازت کے پیچھے سے کھسکتے تھے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ نَمْرِ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں ان کے حکم کی ان تصیبہم کہ پہنچے ان کو فطرت ان کو آزمائش او یصیبہم یا پہنچے ان کو عذاب علیم دردناک عذاب جو اللہ کے محبوب کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے الا سنو ان للہ ما فی السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے وہ شاہ مطلق ہے وہ بادشاہ مطلق ہے تو جو چاہتا ہے تو حکم دیتا ہے اس نے جو احکام دیے یہ شاہ مطلق کی طرف سے حکم ان کو مانو قد یعلم ما انتم علیہ وہ یقیناً جانتا ہے اس حالت کو جس پر تم ہو و یوم یرجعون الیہ اور وہ جانتا ہے اس حالت کو جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف فینبئہم تو جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف انسان فینبئہم تو وہ بتا دے گا انسان کو بما عملو جو کچھ انسان کیا کرتے تھے سب بتا دے گا کچھ اس سے چھپا ہوا نہیں اور بتانے کا مطلب کہ اس پر سزا دے گا جزا دے گا واللہ بکل علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے الحمدللہ سورہ نور مکمل ہوئی اور اس کے بعد سورت الفرقان شروع ہوتی ہے سورت الفرقان نرزیمانہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی سورت اور سورہ نور سے پہلی سورت بھی مکی تھی اور سورہ نور کے آگے والی سورت بھی مکی ہے مناسبت کی بنیاد پر بیچ میں سورہ نور آئی اور مناسبت کی بنیاد پر اس کے آگے بھی مکی صورت ہے مکی صورت کے اوپر فرمایا تھا کہ وہ شاہ مطلق ہے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے جو چاہتا ہے سو حکم دیتا ہے آگے پروردگار کس طرح کا بادشاہ ہے اس کی قدرت کیا ہے اس کے حقوق کیا ہیں بندوں کے اوپر وہ تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گے اور مکی صورتوں کی طرح اس صورت کے بھی تین مضمون ایک اللہ کی قدرت کو اس کی توحید کو سمجھایا جائے گا لیکن مختلف انداز ہوتا ہے سمجھانے کا اس میں سمجھایا جائے گا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دکھا کر کے کہ یہ قدرت کوئی اور یہ نشانیاں کسی اور کی ہو سکتی ہیں ان کاموں میں کوئی اور شامل ہو سکتا ہے اور دوسرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بتایا جائے گا اور تیسرے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي نزل الفرقان على عبده برکت والی ہے وہ ذات الذي نزل الفرقان جس نے نازل کیا فرقان کو اور فرقان قرآن کا دوسرا نام ہے فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا اتارا فرقان کو على عبده ہی اپنے بندے پر یہ لفظ اللہ کو بہت پسند ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب بھی آپ پر کوئی خاص نعمت ہوتی ہے تو کہتا اپنے بندے پر آپ کو معراج کی نعمت عطا ہوئی تو سبحان اللہ اب بھی ہی اپنے بندے کو لے گیا آپ پر قرآن ہوا تو علی عبده اپنے بندے پر نازل فرمایا العالمین نذیرا کس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ مندہ ہو جائے سارے عالموں کے لیے سارے عالموں کے لیے پوری دنیا کے لیے نذیرا ڈرانے والا الذی له ملک السماوات والارض وہ ہے اللہ جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے زمین کی بادشاہی اوپر فرمایا تھا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کو یہاں کھولا وہ آسمانوں کا بادشاہ وہ زمین کا بادشاہ ولم يتخذ ولدا اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں اس نے کسی کو اولاد بھی نہیں بنایا ولم يكن له شریف اور ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں فی الملک کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی وزیر نہیں اس کا کوئی معاون نہیں اس کا کوئی مشیر نہیں سارے معنی اس کے اندر وہ خلا کا اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا جب ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے تو وہ اس کی مخلوق ہے کہ اس کی شریک ہے وہ اس کی شریک نہیں ہو سکتی وہ اس کی مخلوق ہے پیدا کی ہوئی ہے تو تقدیرہ تو ہر ایک چیز کو اس نے اندازہ لگایا زبردست طریقے سے کیا اندازہ لگایا کس کو کس طرح زندگی گزارنی ہے کس کو کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کو اسی راہ کے اوپر لگا دیا مچھلی کو پانی میں تیرنا ہے اس کے لیے کسی ٹریننگ اسکول کی ضرورت نہیں ہے مچھلی کی ماں عجیب ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو کھا جاتی ہے ہر بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا جاتی ہے اس کو کس نے شعور عطا کیا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے انڈا اور انڈے سے نکلتی ہے مچھلی اور جیسے نکلتی ہے ایسی بھاگ تیری ماں تجھے کھا جائے گی اس کی تربیت کون کرتا ہے اس کی پرورش کون کرتا ہے کون اس کو پانی میں تیرنا سکھاتا ہے کون اس کو وہ ڈبکیاں لگانا سکھاتا ہے انسان سیکھ سیکھ کر کے تھک جائے مگر اس کی طرح ڈبکیاں نہیں لگا سکتا ہے یہ فقر وہ تقدیرا ہر چیز کا اس نے اندازہ لگایا زبردست اندازہ اس کی تقدیر بنائی تقدیر پر اس کو چلا دیا یہ مالک الملک یہ بادشاہ مطلق ہے آسمانوں کا بادشاہ زمین کا بادشاہ مگر انسانوں کو دیکھو وَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے کچھ حاجت روا کچھ مشکل کشاک آلیہ کچھ لائق عبادت ہستیاں بنا رکھی ہیں لا يخلقون شیعہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ان کو خدا کے مقابلے میں سمجھا ہوا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے وہ ہم یقلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں وہ سب پیدا کیے ہوئے ہیں چنانچہ جس جس کو اللہ کے مقابلے میں حاجت روا مشکل کشا سجدے کا لائق سمجھا وہ سب کے سب پیدا کیے ہوئے پروردگار نے ان کو پیدا کیا جن بزرگوں کے نام پر بت بنے وہ بزرگ بھی پروردگار کے پیدا کیے ہوئے ولا ولا نفعا کوئی کہے ہیں تو اللہ کے ہی بندے ہیں لیکن یہ خدا تو نہیں مگر خدا سے جدا نہیں یہ عجیب جملہ ہے مطلب اس کا کیا کہتا ہم کو بھی نہیں معلوم ہے تو اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں کہ خدا تو نہیں ہے لیکن ہے خدا کے قریب تو ہم ان سے مانگتے ہیں یا اللہ سے لے کر کے ہم کو دے دیتے ہیں اللہ کہتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ انفسین وہ تو اپنے آپ کے لیے بھی مالک نہیں ہے ذرن نقصان دینے کے وَلَا نَفْعًا اور نفع دینے کے اور جو اپنے نقصان اور نفع کا مالک نہ ہو اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے بوڑھا ہونے سے نہ بچا سکے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا اور وہ مالک نہیں ہے موت کے یعنی ان کے اختیار میں ہو ورنہ کہ نہیں جی ہم کو چار سو سال جینا ہے کوئی کہنے یار پچاس سال کے بعد ہی چلتے ہیں ولا حیاتن اور وہ وہ مالک نہیں ہے زندگی کے ولا نشورن اور وہ مالک نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو جن کی عبادت کرتے ہو جن کی پوجا کرتے ہو ان میں سے کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے جب اختیار نہیں رکھتا ہے تو کیسے ان کو شریک کرتے ہو وقال الذين كفروا اور جب یہ باتیں سنائی جاتی ہیں ان لوگوں کو جو نہیں مانتے تو وہ کیا کہتے ہیں انہذا الا افک نہیں ہے یہ قرآن اللہ عفق مگر جھوٹ ہے اور ابھی ہم عفق معنی پڑھ چکے بالکل بے سر و پا جھوٹ عفق یہ تو بالکل میرا جھوٹ ہے طوفان ہے اس طرح ہو اس نے خود اس کو گھڑا ہے وہ والے ہی قوم آخر اور اس کی مدد کی ہے اس کے گھڑنے کے اوپر کچھ دوسرے لوگوں نے یہ آپ چودہ پارے میں پڑھ چکے سورہ نحل کے اندر کہ وہ کیا کہتے تھے ایک غلام کے لیے کہتے تھے جس کی تیمارداری کے لیے کبھی کبھی آپ چلے جاتے تھے کہتے تھے کہ یہ رومی غلام ہے یہ ہے عیسائی اس کو معلوم ہے عیسائیوں کی باتیں تو اس سے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ دوسرے یہودی غلام تھے کہتے نوز باللہ ان سے سیکھتے ہیں اور پھر یہ اس کو مرتب کرتے اور پھر کہتے ہیں یہ قرآن ہے اللہ اکبر فقط جا ظلم وزورا تو یقیناً آ گئے وہ بہت زیادہ ظلم کرنے پر وزوراً اور جھوٹی بات کہنے پر بالکل جھوٹی بات ان کو خود معلوم ہے کہ وہ وہ غلام ہیں جو عربی نہیں بول سکتے ہیں اور جس کی خود کی زبان عربی نہیں تو وہ قرآن بنائے گا اور پھر قرآن بھی کیسا چیلنج کیا جا رہا ہے ان کو ایک صورت ایسی بنا کر کے لاؤ ایک ایسی صورت بنا کر لاؤ ان کی صورتیں پریشان مگر کوئی صورت نہیں بنتی ان سے وقال اور وہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں استغفر اللہ قرآن کو کہانیاں کہتے ہیں ایک اس نے لکھوایا ہے ان کہانیوں کو اس نے لکھوا لیا ہے کہانیوں کو گویا وہ بھی مانتے ہیں کہ لکھنا نہیں جانتے ہیں مگر لکھوا لیا ہے فیتم تم لک رتم وسیلہ تو وہی املا کروائی جاتی ہیں اس پر صبح و شام اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور یہ دوسروں کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے الہ حاضب اللہ بکرا تمو عرض کیا گیا بکرا پہلا پیر اور اصیلن آخری پہر قل یعلم السر فی السماوات والارض آپ فرمائیے یہ خود نہیں کوئی بنا سکتا یہ کسی غلام نے نہیں بنایا ہے اس میں وہ راز بتائے گئے ہیں جو انسانوں کو معلوم نہیں ہیں جنت اور جہنم کی باتیں آسمانوں کے اوپر کی باتیں عرش و فرش کی باتیں یہ باتیں کس نے بتائیں قرآن پاک اگر خود کوئی بنا سکتا تھا اس کو کیسے معلوم ہوا کہ محشر میں یہ ہو رہا ہے جنت میں ایسا ہو رہا ہے جہنم میں ایسا ہو رہا ہے انزلہ الذی اتارا ہے اس کو اس ذات نے یا علم جو جانتا ہے راز کو پوشیدہ کو چیزوں کو پھر سماوات ان چیزوں کو جو چھپی ہوئی ہیں آسمانوں میں والارض اور ان چیزوں کو جو چھپی ہوئی ہیں زمین میں اس کا کلام ہے اسی لیے تو ان رازوں کو بتاتا ہے وہ ان کان غفور الرحیمہ اس کا کلام اور یہ اس کو کہتے ہیں یہ گھڑا ہوا ہے پھر وہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا کہا اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے وہ ڈھیل دے رہا ہے ڈھیل دے رہا ہے یہ تو قرآن کی حقانیت کی بات ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی کہ انہوں نے کہا وقالم حالیہ رسول کیا کیسے ہو سکتا ہے یہ رسول کیا ہو گیا اس رسول کو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے یہ الطعام التہ فی الاسواق یہ کھانا کھاتا ہے وہ شیف اللہ اور بازاروں میں جاتا ہے اور یہ تھا ان کے کہنے کا معنی کہ آپ بشر ہیں اس لیے رسول نہیں ہیں بشر سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ تمہارا مرتبہ اور ہمارا مرتبہ ایک جیسا ہے بلکہ وہ بشری لوازمات وہ انسان وہ ضروری چیزیں جو جن سے انسان اپنا پیچھا نہیں چھڑاتا وہ آپ کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں یعنی آپ کھانا کھاتے ہیں آپ بازار میں جاتے ہیں اور جو کھانا کھائے جو پانی پیے جو کاروبار کرے جو بازار میں جائے اور جو نکاح کرے وہ پیمبر نوز دلّا نہیں ہو سکتا یہ ان کا خیال تھا لولا انزل الیہ ملک اگر ہیں یہ رسول تو کیوں نہیں اتارا جاتا ان کی طرف کوئی فرشتہ ایک فرشتہ آتا وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا فیقون نذیرا تو ہو جاتا وہ فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا وہ کہتا میں نوری ہوں اور یہ خاکی ہیں لیکن میں نوری ہو کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے پیمبر ہیں اور یلقا الیہ کنز یا اگر وہ اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے لاڈلے ہیں اللہ کے پیمبر ہیں اور یلقا الیہ کنز تو کیوں نہیں ڈالے جاتے ہیں ان کی طرف خزانے او تکون لہو جنہ یا ہوتا ان کے لیے کوئی باغ یا کل منہا جس میں سے خود کھاتے ہیں یہ بہت لمبا چوڑا باغ ہوتا ہم نہیں کہتے کہ ہم کو کھلاؤ چلو خود ہی کھاتے لیکن ہم سمجھتے کہ ان کو ایک ہم سے الگ چیز حاصل ہے ہمیں حاصل نہیں ہے ان کے پاس خزانے ہمارے پاس نہیں ان کے پاس باغ ہمارے پاس نہیں ان کے ساتھ فرشتہ ہمارے پاس نہیں وکال الظالمون اور اس سے آگے بڑھ کر ان ظالموں نے عام لوگوں کو کہا دوسرے لوگوں کو ایمان والوں کو جو مانتے تھے ان کو کیا کہا ان تتبعون تم نہیں پیچھے چلتے ہو الا رجلا رجلم مگر ایسے آدمی کے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے انظر فضر ابو الکلم سال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو صحیح کئی فضر ابو الکلم سال یہ آپ کے لیے کیسی مثالی پیش کرتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں فَظَلُّوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا تو وہ بھٹک گئے ہیں فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا تو وہ نہیں طاقت رکھتے ہیں راستے کی مطلب آپ کا لقب لگانے کے لیے بھی ان کو کوئی نہیں مل رہی ہے ایک بات کبھی آپ کو کہتے جادوگر اور کبھی آپ کو کہتے جادو کیا ہوا کبھی آپ کو کہتے شاعر اور کبھی آپ کو کہتے کاہن اور کبھی آپ کو باللہ دیوانہ کہتے ہیں اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں اور اب ختم اللہ علی قلوبہم تک پہنچ گئے ہیں اس لیے وہ ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے پروردگار کیوں نہیں یہ باغ آپ کو دے دیتا یہ معجزے کیوں نہیں پورے کر دیتا جگہ جگہ اس کا جواب دیا گیا یہاں بھی جواب دیا جا رہا ہے تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات اللہ دین شاہ جو اگر چاہے جال ذالی کا تو بنا دے آپ کے لیے خیرم بہتر ذالی کا اس سے کیا بنائے جنات ایسے باغ وہ ایک باغ کہتے تھے باغات بنا دے آپ کو باغات دے دے ایک باغ نہیں سینکڑوں باغ دے دے من تحتی حل انہار اور وہ خالی باغ کہہ رہے تھے ایسے باغات جن کے نیچے سے ایک نہیں کئی کئی نہریں جاری ہوں وہی جانا اور اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے محل بنا دے اور ایک محل نہیں قصر نہیں قصور کئی کئی محل ہزاروں محل دے دے آپ کو اللہ ایسا کر سکتا ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہتا کیوں اگر اس طرح مجبور کر کے ایمان قبول کروانا ہو اور ان چیزوں کی لالچ دے کر کے ایمان قبول کروانا ہو تو پروردگار کرا سکتا ہے مگر یہ ایمان موتبر نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا انسان انسان انکار انسان کیوں کرتا ہے اس لیے انکار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی عدالت کو نہیں مانتا اس کو یہ احساس ہی نہیں مجھے میرے مالک کے سامنے جانا ہے اور میں وہاں کیا جواب دوں گا بل قزب صاح بلکہ انہوں نے انکار کیا قیامت کا انہوں نے انکار کیا تاہ کا واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس آدمی کے لیے جو انکار کرتا ہے قیامت کو سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ بھڑکتا ہوا عذاب ہائے ہائے اس امن اس کا منظر کیا ہوگا اس آگ میں جب گریں گے کیسے حالات ہوں گے اذا رأتهم جب دیکھے گی وہ آگ ان کو من مکان بعید دور سے آتے ہوئے آگ دیکھے گی تو آگ میں جوش آ جائے گا تکاد تمیز من الغیر آ رہا ہے آگے ایسا لگے گا جیسے پھٹ پڑے گی تو یہ دور سے آتے ہوں گے اور آگ میں جوش آئے گا لہا تو سنیں گے وہ آگ کے لیے غصہ ہونا اور چیخنا اس کا دھاڑنا شیر کی طرح دھاڑنا اس کا سنیں گے وہ اس کے غصے سے پھٹ پڑنا اتنا غصہ ہو رہا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی ہائے ہائے آگ میں جانا لیکن آگ کی یہ دور سے آواز جو ہلکی سی آواز اس کو تو پیچھے کا اتنا حسیس سہا شوں شوں اور یہ اتنی تیز آواز جیسے شیر دھاڑ رہا ہے اس طرح آگ دھاڑ رہی آ جاؤ آ جاؤ تمہاری منتظر ہوں ہائے کیا منظر ہوگا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب ڈالے جائیں گے وہ آگ میں مکان دئی پن مکان منہا یوں ہے عبارت اس آگ کے کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے وہاں بھی کھل کر بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا تنگ ایک دوسرے کے ساتھ گھٹے ہوئے مقررین ایک دوسرے کے ساتھ قریب قریب کیے ہوئے جکڑے ہوئے باندھے ہوئے اور یہ اکٹھے بھی بندھے جا سکتے ہیں الگ الگ بھی مقررین جکڑے ہوئے قریب کیے ہوئے دعو ہونا لکھا کا تو وہاں پر وہ بلائیں گے چیخیں گے مانگیں گے اللہ سے کیا مانگیں گے سبورن ہلاک ہو جانا مر جائیں گے مانگیں گے اے اللہ موت دے دے موت دے دے مر جائیں مر جائیں مر جائیں کسی طرح موت آئے اللہ کی طرف سے جواب ملے گا لا اليوم ثبورا واحدا مت مانگو ایک مرتبہ موت کو ثبورا کثیرا اور مانگو کئی کئی مرتبہ مرنے کو لیکن اب موت کو بھی موت آ چکی ہے نہیں تمہیں یہ نصیب ہوگی ادانی کا خیر آپ فرمائیے فیصلہ کرو مکہ والو فیصلہ کرو نہ فرمانو یہ بہتر ہے تمہارے لیے یہ جہنم میں جانا ہم جنت الخل اللتی وعد المتقون یا ہمیشہ رہنے والا وہ باغ بہتر ہے اللہ وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے پریزگاروں سے اگر تم پرہیزگار بن جاتے تو تم کو جنت کا باغ ملتا وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے فیصلہ کرو کانت لہم جزا و وہ جو ان کے لیے بدلے کے طور پر ہوگا وہ مصیرن اور لوٹ کر جانے کی جگہ کے اعتبار سے ہوگا اور پھر اس باغ میں جا کر کیا ہوگا لہم فیہا ما یشاؤون ان کے لیے ہوگا اس باغ میں جو وہ چاہیں گے خالدین ہمیشہ ہمیش رہیں گے جو چاہیں گے میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا جو فطرت انسانی چاہے گی کوئی کہے جی میں وہاں گند کھانا چاہتا ہوں مجھے گند بھی ملے گا گندے تجھے وہاں جانا ہی نہیں نصیب ہوگا گند نہیں ہے یہ بات میں نے کیوں کہی میں کہنے کے لائق نہیں راضی نے کچھ عجیب باتیں لکھی جنت کے لیے کہ وہاں گند کھانے کو بھی ملے گا لہم فی ما یا شاہون ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اس میں خالدین ہمیشہ رہیں گے کان علی جا ربی کا وعدم مست یہ تیرے رب کے اوپر وعدہ ہے ایسا جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایسا وعدہ ہے کہ تو مر کر کے کہہ سکتا ہے میرے مالک نے وعدہ کیا تھا اب اپنے وعدے کو پورا فرما وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یاد کرو اس منظر کو جب جب پروردگار جمع کرے گا ان کو بھی وما يَعْبُدُونَ اور ان ہستیوں کو بھی جن کی یہ پوجا کرتے تھے من دون اللہ ہی اللہ کے سوا میں عرض کر چکا کس کی کرتے تھے مکہ کے مشرق پوجا پتھروں کی بھی پوجا کرتے تھے اور اپنے گمراہ کرنے والے لیڈروں کو اور مذہبی کڑپینچوں کو بھی مانتے تھے اور بزرگ ہستیوں کی بھی کرتے تھے سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور فرشتوں کی بھی کرتے تھے ایسے بزرگ ہستیوں کو بھی جمع کیا جائے گا اور یہاں پر یہ بزرگ ہستیاں ہی فیقول قروان تم مزل تم عبادی پھر ان بزرگوں کو پوچھے گا پروردگار کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو تمہیں کہا تھا کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہمارے اوپر چڑھاوے چڑھانا اور ہم ہی سے مانگنا کسی اور سے اللہ سے نہ مانگنا ہاں اولائی میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا ہوں السبیل یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے بتاؤ بزرگوں قالو سبحانت وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے ما کان نیم لنا مناسب نہیں تھا ہمارے لیے اندونی کا ہم بنائیں تیرے سے کسی کو لیا اکار ساتھ بلاکن مت دا ہوں ہوں اصل بات یہ ہوئی مت ہوں آپ نے ان کو زندگی گزارنے کا سامان دیا دولت دی ٹھاٹ پاٹ دی وہ آپاہوں اور ان کے باپ دادا کو بھی دنیا کی ٹھاٹ پاٹ ملی حتا نس ذکر یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کو بھلا دیا اس مال میں ایسا مست ہوئے جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا وہ کانوں خو اور ہو گئے یہ ہلاک ہونے والے لوگ تصور کی نگاہوں سے دیکھو گویا یہودیوں کو کھڑا کیا گیا کیوں گمراہ ہوئے کس کی پوجا کرتے تھے کہنے لگے عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے تجھے بھی مانتے تھے یہودی خدا کو مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں رسالت پر بھی ایمان ہے لیکن پوجا حضرت عزیر کی بھی کرتے تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو گمراہ کیا عیسائیوں کو کھڑا کیا گیا تم کیا کرتے تھے اللہ تجھے مانتے تھے آخرت کو بھی مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے تھے اور ان کو تیرا بیٹا کہتے تھے ان سے بھی پوچھا گیا کہ اے علیہ السلام کہ کیا نے ان کو گمراہ کیا اور مکہ کے مشرقین کو کھڑا کیا گیا کیا تم خدا کو مانتے تھے کہا ہم تو مان چکے خالق بھی مانتے تھے رازق بھی مانتے تھے مالک بھی مانتے تھے مدبر بھی مانتے تھے قرآن کہہ چکا جگہ جگہ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بزرگ ہستیوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹے درجے کے ہیں اور بڑا تو تو ہی ہے لیکن یہ سفارشیں کر کے ہمارے کام بناتے ہیں تو ان سے بھی پوچھا گیا کیا تم نے ان بندوں کو گمراہ کیا ان سب نے جواب دیا سبحانک تیری ذات پاک ہے ما کان ينبغي لنا مناسب نہیں ہے ہمارے لیے دونک کہ ہم بنائیں تیرے سوا مناسب ہی نہیں تھا ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا من اولیاء کسی کو کارساز کسی کو حاجت روا کسی کو مشکل کشا کسی کو کام بنانے والا کسی کو بگڑی بنانے والا فقد کذبوکم تو اللہ فرمائے گا او جہنمیوں انہوں نے تو تم کو جھوٹا کہہ دیا تم کہتے تھے ان کی ہم پوجا کیا کرتے تھے انہوں نے تو کہا ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا ان کو ہماری پوجا کرنا فقط کذبوکم تو تم کو تو جھوٹا کہہ دیا انہوں نے بما تقولون ان باتوں کے بارے میں جو تم کہا کرتے تھے فما تستطيعون صرفا ولا نصرا تو اب تم نہ طاقت رکھتے ہو اس عذاب کے پھیرنے کی ولا نصرا اور نہیں طاقت رکھتے ہو تم مدد کی کوئی تمہارا مددگار نہیں کوئی اس عذاب کو ہٹا نہیں سکتا ومن يظلم منكم اور جو ظلم کرے گا تم میں سے نذقه عذابا كبيرا اس کو ہم چکھائیں گے بہت بڑا عذاب اور سب سے بڑا ظلم کون قرآن کہہ چکا ہے شرک کرنا اور ان کا وہ جو اعتراض تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیمبر ہیں تو آپ کھاتے کیوں ہیں اگر اللہ کے پیمبر ہیں تو آپ پیتے کیوں ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں تو کاروبار کیوں کرتے ہیں آپ کے نکاح کیوں ہیں آپ ان کے اوپر بشری اخبار کیوں تاری ہوتے ہیں وما قبل کا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے من المرسلین رسولوں میں سے الا ان انہم مگر بے شک وہ ایسے تھے لیا الطعام ضرور کھانا کھاتے تھے ویمشون فی الاسواق اور ضرور بازاروں میں چلتے تھے بازار جاتے تھے کاروبار کرتے تھے وجعلنا بعضکم اور ہم نے بنایا ان میں سے بعض کو لبعض بعض کے لیے فتنتن آزمائش کا ذریعہ اتسبرون وکان ربک بصیرا اتسبرون کیا تم ڈٹ جاؤ گے اگر مخاطب ہوں مکہ کے مشرقین تو تم پھر بھی شرک پر ڈٹے رہو گے وکان ربک بصیرا اور تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے یا ایمان والو اب تم ڈٹ جاؤ اتسبرون وکان ربک بصیرا پہلی بات زیادہ ہے وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه ایک اعتراض ان کا باقی رہا وہ کیا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے ان کے ساتھ چلو ان کے پاس نہیں آتے فرشتے ہمارے پاس آ جاتے فرشتے اور ہم کو آ کر کے بتا دیتے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا پروردگار آ جاتا اور وہ آ کر کے ہم کو بتاتا کہ سنو بھائی میں تمہارا خدا ہوں میں بتا رہا ہوں یہ میرا پیغمبر ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا فقال اللہ دینا اور کہا ان لوگوں نے لا ارجن لقاءنا جو ہم سے ملنے کی امید نہیں کرتے ہیں جو بالکل کٹر ہیں انہوں نے کہا لولا انزل کیوں نہیں اتارا جاتا علینا ہمارے اوپر الملائکہ فرشتوں کو او نرا ربنا یا ہو جاتی یہ بات کہ ہم دیکھتے اپنے رب کو لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا کبیرا یقیناً تم نے اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا او ہو یہ منہ اور مسور کی دال اللہ کو دیکھ کر ایمان لاؤ کہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اور فرشتے تم سے ملیں بہت بڑی ہستی ہو تم لقد استكبروا في انفسهم یقیناً تم بڑے بن گئے تکبر کیا تم نے اپنے دل میں وہ عُتُوًا ون کبیرا لک انہوں نے تکبر کیا فی انفسهم اپنے نفسوں میں وہ اور انہوں نے سرکشی کی عُتُوًا کبیرا بہت بڑی سرکشی یوم یرون الملائکہ تم کہتے ہو کہ فرشتے آئیں جس دن فرشتوں کو دیکھو گے نا چھکے چھوٹ جائیں گے آج کی زبان میں کیا ہوگا اس دن یوم یرون الملائکہ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو لا بشرا یوم کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن للمجرمین مجرموں کے لیے جب فرشتے آئیں گے عذاب آئے گا فرشتے آئیں گے پکڑو نکالو ان کی روحیں ٹھوکو ان کو جہنم میں یہ کون سی خوشخبری کی بات ہے وہ اکولو اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہجرم محجورا بچاؤ بچاؤ بچاؤ ہجرم پردہ ہو محجورن پردہ کیا ہوا یعنی تمہیں ہم دیکھ نہیں سکتے تمہاری بھیانک شکل کوئی آڑ ہوتی ہمارے اور تمہارے بیچ میں دیوار جو دیوار کھڑی کر دی جاتی وَقَدِمْنَا إِلَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نہ منصورا اور جو انہوں نے کام کیے تھے نا کچھ نیکیاں شیکیاں سمجھ کر کے کہ شاید یہ نیکیاں ہیں وقدمنا اور ہم توجہ فرمائیں گے ما حامیلوں ان کاموں کی جو انہوں نے کیے تھے من جو بھی کوئی کام هباء منثورا تو ہم بنا دیں گے ان کو اڑتی ہوئی گرد اصحاب الجنہ اس کے مقابلے میں جنت والے یوم اس دن خیر بہتر ہوں گے مستقرا مستقل رہنے کے اعتبار سے بھی مقیلا اور بہت اچھے ہوں گے مقیل کے اعتبار سے بھی مقیل کے معنی دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنے کی جگہ پہلولہ کرنے کے لیے اگر دو منٹ کے لیے کہیں چلے جائیں اس کے لیے بھی محل ملے گا سونے کا چاندی کا موتیوں کا ہیروں کا اور مستقل طور پر جہاں قیام فرمائیں گے اس کے لیے بھی محل ملے گا سبحان اللہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بالغمام بادل کے ساتھ ایک بادل نمودار ہوا آسمان پھٹا اللہ کی عدالت لگ گئی وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور اتارے جائیں گے فرشتے لگاتار الملک یوم الحق للرحمن اس دن حیران ہوگا آج برحق بادشاہی رحمان ہی کے لیے ہے ایک اللہ کے لیے ہے فراؤن قارون حامان شداد نمرود دنیا کے سارے بڑے بڑے بادشاہ موجود لمن الملک اليوم کس کی ہے آج بادشاہی ایک ہی جواب ملا الملک یوم اس دن بادشاہی الحق برحق بادشاہی للرحمن رحمان ہی کے لیے ہے وَكَانَ يَوْمًا یومن الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن نہ انکار کرنے والوں پر نہ فرمانی کرنے والوں پر منکروں پر اصیرا زبردست ہوگا ہائے ہائے اس دن کیا ہوگا وَيَوْمَ یوم الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور اس دن ظالم کاٹے گا اپنے ہاتھ پر افسوس سے ہاتھ کاٹنا شروع کرے گا اور کھاتے کھاتے بغل تک پہنچ جائے گا کس بات پر افسوس کرے گا یقول یا اتخذت مع الرسول سبیلا وہ کہے گا ہائے کاش میں نے بھی بنا لیا ہوتا رسول کے ساتھ سبیلا ہدایت کا راستہ میں نے بھی وہ اختیار کیا ہوتا میں اس پر چلا ہوتا ہائے میری قسمت پھوٹ گئی میں کیا مجھے میں پاگل ہو گیا تھا کدھر چل رہا تھا یا ویلتا نہیں یا ویلتا ہائے میری بدبختی لیتنی لم اتخذ لمت تخیل خلی سبیلا کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا لقد اضلنی عن ذکر یقینا اس نے مجھے ذکر سے غافل کر دیا ذکر سے گمراہ کر دیا یعنی قرآن سے گمراہ کر دیا بعد جانی اس کے بعد کہ وہ ذکر میرے پاس آ گیا تھا قرآن آ چکا تھا وکان کان شیطان ال انسانی خزولا اور انسان کے لیے شیطان تو ہے ہی خزول اور خزول کے معنی برموقع دھوکہ دینے والا جہاں ضرورت ہے وہاں دھوکہ دے کر کے بھاگ گیا یہ اتنا بڑا ظالم کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت بطور خاص یہاں ایک آدمی کی طرف اشارہ تھا کون آدمی تھا ولید ابن مغیرہ جہاں دیدہ انسان تھا بڑا تاجر تھا پیسے والا آدمی تھا اس نے کچھ اس کی کھوپڑی بھی کام کرتی تھی اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اس کو کچھ باتیں سمجھ میں آنے لگ گئیں دین کی اور یہ صبح صبح حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتا تھا اور ان سے کچھ دین کی باتیں سنتا تھا لیکن اچانک اس کا دوست ابو جہل آ گیا اور اس کے اس واقعے کی طرف دو جگہ قرآن پاک نے اشارہ کیا ابو جہل کیسے آیا بہت پکا اس نے زبان لٹکائی ہوئی ٹھوڑی لٹکائی ہوئی بڑا بگاڑا ہوا ابو سنپ پم تریرا اس نے کہا یا ابل حکم بالک اے ابو الحکم تجھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا مکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے تیرے لیے میرا ساتھی ہو کر میرا دوست ہو کر مجھے نہیں بتایا تو نے اور اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا کیا ہوا سارے مکہ میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا دیوالیاں نکل گیا ہے اور اس کو کھانے کے لیے ٹکڑے بھی نہیں ہیں یہاں تک کہ صبح صبح لوگوں سے چھپ چھپ کر کے جاتا ہے اور ابو بکر کے یہاں جا کر کے کچھ سوکھے ٹکڑے کھاتا ہے ارے اتنا تیرا حال خراب ہو گیا تھا میرے پاس آتا میں تجھے ناشتہ کرا دیتا اب یہ اس کی وہ غیرت والی رگ جو پھڑکائی اس نے نے کہا اچھا لوگ یہ کہتے ہیں اس نے کہا باہر نکل اس نے دو چار ویسے بٹھائے ہوئے تھے وہ بھی ویسے منہ بنائے ہوئے اس نے کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے کہتا پریشان ہے آپ قوم کے سربراہ تھے بڑے آدمی تھے لیکن آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا دیوالیاں نکل گیا آپ کا یہاں تک کہ آپ نان شبینہ کے محتاج ہیں ریت کے ٹکڑے کے لیے ابو بکر کے پاس جاتے ہیں ہم سے کہہ دیا ہوتا ہم آپ کے دوست تھے اس نے کہا بیڑا غرق میں اس لیے جاتا ہوں میں تو یوں ہی جاتا تھا یار قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی نہیں جاؤں گا وہی اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے ہائے ہائے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اپنایا ہوتا کاش کہ میں نے ابو جیل کو دوست نہ بنایا ہوتا ہائے اس بدبخت نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کر دیا جبکہ یاد میرے پاس آ چکی تھی فرمایا یہ سارا کام شیطان کراتا ہے اور شیطان برمک موقع دھوکہ دیتا ہے اب اس سے کہا گیا بھائی میری مدد کر تو وہ ہم پڑھ چکے سورہ ابراہیم میں اس نے کہا میں نے تجھے زبردستی تھوڑا گمراہ کیا تھا میں نے تھوڑے سے سبق باغ دکھائے تو پیچھے دوڑ پڑا اب نہ انا بمصرخی نہ میں تیری فریاد کرنے والا ہوں نہ تو میری فریاد سننے والا ہے ایک اور کے لیے بھی کہا جاتا ہے کس کے لیے وہ جس کو بھیجا تھا ابو جیل نے اور دوسروں نے مل کر کے کہ ذرا یتیم مکہ سے ملو یار کوئی کچھ نہ کچھ راہ نکالو مکہ والے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا بھی یہ دین تو پھیلتا جا رہا ہے کوئی حل نہیں اس کا نکل رہا ہے رات کو دو ہوتے ہیں صبح کو تین ہو جاتے ہیں صبح کو تین ہوتے ہیں شام تک چار ہو جاتے ہیں ایسے بڑھ رہا ہے یہ کوئی حل ہو اس کا تو سب نے کہا کہ چلو انہیں سے بات کرتے ہیں اب یہ ابو جہل بڑا شرارتی تھا اس نے اتبا کو تھوڑی چک دی اتبا نے کہا کہ دیکھو بھائی میں جہاں دیدہ آدمی ہوں میرے لیے تم لوگوں کو معلوم ہے میں نے ایران اور میں نے رومیوں کے بادشاہوں کی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں کہا ہاں بالکل آپ بڑے آدمی ہیں تو اگر میں جاؤں سب نے کہا واہ واہ تالیاں بج گئیں بالکل آپ جائیے گا آپ یہ کام کر سکتے ہیں اتبا گیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی قوم کا ترجمان بن کر آیا ہوں آپ کی قوم پریشان ہے آپ کی تحریک کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائیاں لگ گئیں باپ شرک کرتا ہے بیٹا توحید پر آ گیا آپس میں جنگ بیوی توحید پر ہے شوہر شرک میں مبتلا ہے آپس میں جنگ کوئی بیچ کی راہ نکالتے ہیں آپ نے فرمایا تیرے دماغ میں کیا ہے تو سب بول اس نے آپ کے سامنے کچھ پیشکشیں رکھی کہا کہ اگر آپ یہ تحریک چلا کر کے کوئی بڑے مالدار بننا چاہتے ہیں تو مکہ کا سارا خزانہ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا جاتا ہے سب خزانہ جتنا خزانہ چاہیے اتنا لو مگر اس ٹینشن سے ہماری جان نکالو آپ نے فرمایا کچھ اور اس نے کہا کہ اگر آپ مکہ کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بغیر الیکشن کے ہم آپ کو سلیکٹ کر لیں گے آپ مکہ کے بادشاہ بن جائیں گے لیکن آپ اس مصیبت کو چھوڑیں آپ نے فرمایا کچھ اور اس نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ اپنا کر کے کسی حسن پری سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جو جس عورت سے آپ کہیں اس سے آپ کی شادی کرا دی جائے گی استغفر اللہ ان کی سوچیں بھی کیا تھیں کیا دی کیا دی کا شوربہ بس دماغ آدمی بڑی بات سوچ ہی نہیں سکتا ہے اس نے کہا کہ پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے تو آپ کا علاج کروایا جائے اور اگر آپ کو کوئی روحانی بیماری جس کو آج کل کہتے ہیں نوز اس میں کی روحانی بیماری آپ پر کوئی جادو جنتر ہو گیا ہے تو پھر بڑے بڑے عامل بیٹھے ہیں یہ کس لیے بیٹھے ہیں تصبے والے ان کو بلاتے ہیں یہ آپ کا علاج کریں گے آپ نے فرمایا جو تو نے کہنا تھا کہا اس نے کہا ہاں، میں نے کہہ دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا میری سن آپ نے سورہ السجدہ پڑھ کر سنانی شروع کی اللہ اکبر اور جب پہلا رکوع مکمل ہوا وہ آپ پڑھیں گے اس میں کس انداز سے اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے تو اتبا پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھ گیا پیچھے حکم ہمت نہیں ہونے لگی اس کو بیٹھنے کی اور جب آپ اس مقام پر پہنچے فائن آ رہے فتح اگر اب بھی باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں اس بجلی کے لیے آگاہ کرتا ہوں جو قوم عاد اور سمود پر پڑی تھی وہ بجلی تم پر گرے گی اور تم سفید ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے جب آپ نے یہ بات پر یا تلاوت فرمائی تو اتبا اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ آپ کے منہ کے آگے رکھ لیے یہ ان کے ہاں ایک انداز تھا واسطہ دینے کا اس نے کہا آپ کو آپ کے اخلاق کا واسطہ آپ کی قوم کا واسطہ اپنی قوم کے لیے نہ کیجیے مجھے لگتا ہے کہ بجلی گر جائے گی ابھی آپ نے فرمایا جو تو نے کہا وہ میں نے سنا جو میں نے کہا وہ تو نے سن لیا کہا سن لیا بس اس نے کہا سن لیا اور یہ اٹھ کر کے چلا گیا واپس آیا لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے مجلس ابھی وہیں بیٹھی ہیں ابو جہل بولا اس نے کہا کہ جن جو چہرہ لے کر کے گیا تھا اتبا لگتا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا ہے یہ بک چکا ہے یہ بدل چکا ہے اتبا نے آ کر کے کہا کہ لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے لوگوں نے کہا بڑے آدمی ہیں کہا میں کسی کلام کی کسی بات کی حقیقت کو پا سکتا ہوں کہ نہیں کہا آپ اتنے بڑے شاعر ہو آپ نہیں سمجھو گے تو اور کون سمجھے گا اس نے کہا کہ میری رائے ان کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو میں نے ان سے کوئی چیز سنی ہے میں ایران و فارس اور فارس اور روم کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہے لَهُ لَهُ عَلَيْهَا میں نے ایسا کلام سنا ہے جو شکر کی طرح دل اترتا چلتا ہے جاتا ہے قلب کے اندر میٹھا معلوم ہوتا ہے اور دل میں اترتا جاتا ہے تالابہ اور اس کلام کے اوپر ایک عجیب قسم کی روشنی نظر آتی ہے یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر ہے مان لو نہیں مانتے تو ان کے حال پر چھوڑ دو اگر وہ کامیاب ہوں گے تو تمہارا بھی نام روشن ہوگا تمہاری جماعت کا آدمی ہے اور اگر مغلوب ہوں گے تو باہر کے لوگ ان کو مار دیں گے تم کم سے کم ان کے پاپ سے ہاتھ نہیں رنگو گے بالکل یہ ویسی بات کہتا ہے جیسے یہودا نے کہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس کے لیے بھی کہا گیا لیکن ابو نے کہا وہ کم وقت بک چکا ہے اس کی باتوں میں پھر بہت گیا اور ایمان نصیب ہوا اس کو حالانکہ بالکل قریب پہنچ چکا تھا یہ بھی اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا وقال الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی اے میری رب اے میری رب ان قومی بے شک میری قوم نے اتخذو بنا دیا تھا حاضر القرآن محجورا اس قرآن کو چھوڑا ہوا عطبہ نے بھی سنا ولید نے بھی سنا اور اس کی حقیقت تک بھی پہنچے مگر پھر بھی اس کو نہیں مانا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن من المجرمین مجرموں میں سے وکفا بربک بھی و نصیرہ اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے اعتبار سے اور مدد کے اعتبار سے جس کو وہ ہدایت دیتا اس کو نصیب ہوتی ہے ان کے نصیب میں نہیں ہے وقال الذين كفروا اور کافروں نے کہا اور کوئی بات نہیں بنی کہنے لگے اچھا چلو مان لیتے خدا کا قرآن ہے لیکن اگر خدا کا قرآن ہے تو آج تک ساری کتابیں ایک مشت آتی تھی یہ قرآن آگے پیچھے کیوں آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا لولا نزل علیہ القرآن کیوں نہیں نازل ہوتا ہے اس کے اوپر قرآن جملہ واحدہ اکٹھا ہی فرمایا میں کا اسی طرح نازل ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوگا اکٹھا نہیں نازل ہوگا کیوں لینو سب بھی تبھی ہی تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو جما دیں اللہ اکبر اگر سورہ نور پہلے دن سے نازل ہوئی ہوتی اور حضرت امی عائشہ صدیقہ کا واقعہ پیش آیا ہوتا تو جو تسلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت پڑھ کر کے اور بیک وقت نازل ہونے سے ہوئی وہ کیا ایسے ہو جاتی لِنُسَبِّ سب بھی تبھی جس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ورت اللہ ترتیلا اور ہم نے اس کو نازل کیا تھوڑا تھوڑا پڑھا ہم نے اس کو تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر کے جدا جدا کر کے ولا یاتون تھی کبھی مثال اور نہیں لاتے ہیں وہ آپ کے پاس کوئی مثال الا جینا کبھی حق مگر ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس برحق واحسن تفسیرا اور اچھی تفسیر مطلب کوئی بھی اعتراض کرتے ہیں ہم اس کا بہترین جواب دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں کوئی اعتراض ان کے پاس باقی نہیں رہتا اللہ ملا جہنم اصل بات تو وہ ہے وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے الا جہنم جہنم کے پاس آلہ وجوہہم اپنے چہروں کے بل بلائے کے شر مکانہ یہ بہت برے لوگ ہیں مکانا مرتبے کے اعتبار سے وہ اضل سبیلا اور یہ زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے اصل بات کیا تھی وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم گھٹیا لوگ ہو اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم بھٹک چکے ہو تم سابی ہو چکے ہو اللہ نے فرمایا دو طبقے ہیں ایک جنت میں جائے گا اور ایک منہ کے بل جہنم میں لے جایا جائے گا منہ کے بل اور منہ کے بل کیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرمایا وہ پروردگار جو دنیا میں ٹانگوں پر چلاتا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ٹانگیں آسمان کی طرفوں اور سر کے بل چلائے سر کے بل چل کر کے جائیں گے جہنم میں ایک یہ طبقہ ہے جو سر کے بل چل کر کے جہنم میں جا رہا ہے دونوں میں فیصلہ کرو بہتر کون اللہ تھا الاح کے شب و مکانہ یہ لوگ برے ہیں مرتبے کے اعتبار سے اور گمراہ راستے کے اعتبار سے اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے پیمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا بلا قطاطی نام موسل کتاب یقیناً ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی و جاننا خا و ہارون وزیرا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا بوجھ اٹھانے والا بنایا ان کا وزیر بنایا تھا آپ تو اکیلے ہیں وہ دو مل کر کے گئے قوم کے پاس پھر بھی قوم نے انکار کیا فقلنا تو ہم نے کہا تم دونوں جاؤ القوم الذين ان لوگوں کی طرف قصبوں جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تو انہوں نے نہیں مانا پتم مرنا تدبیرا تو ان کو ہم نے تحس نحس کر دیا ہلاک کیا ان کو زبردست طریقے سے اسی نے کا تحس نحس کیا وہ قوم نوح اور آپ یاد کیجئے قوم نوح کو یا نہیں فدمرنا قوم نوح اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے ہلاک کیا کب لما کذب الرسل جب انہوں نے رسولوں کو انکار کیا رسولوں کو تو نہیں کیا تھا انہوں نے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام ایک رسول کا انکار کیا تھا جواب دے چکا کہ ایک رسول کا انکار اصل میں سارے رسولوں کا انکار ہے وہ اگر رکھنا ہوں آگ رکھنا ہوں ہم نے ان کو غرق کر دیا وہ جالنا سے آیا اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا عبرت کا سبق حاصل کرنے کے لیے وہ علیمہ اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے دردناک آدم و سبود اور قوم عاد کو ہلاک کیا ہم نے اور قوم سبود کو ہلاک کیا ہم نے وہ تھا اور کنویں والوں کو ہلاک کیا ہم نے یہ کنویں والے کون تھے یہ بھی کوئی قوم تھی جس نے اپنے پیمبر کو کنویں میں لٹکایا تھا اور بھی اس کے لیے کہا کہ انشاءاللہ سورہ قاف میں اس کی تفسیر عرض کریں گے ان کو بھی پروردگار نے ہلاک کیا وقرونن اور بہت سارے لوگوں کو بین ظالی کا ان کے درمیان علیہ السلام اور قوم عاد کے درمیان کتنے ہلاک ہوئے اور پھر قوم عاد اور سمود کے درمیان کتنے ہلاک ہوئے اللہ ہی جانتا ہے ظالی کا اس کے درمیان کثیرن بہت سارے لوگوں کو وہ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں پیش کی وہ تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا برنا تبدیل کے معنی بھی ہلاک کرنا اور ہر ایک کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا زبردست طریقے سے وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ او مکہ والے ہو کسی بات سے سبق نہیں حاصل کرتے ہو وَلَقَدْ آتَوْا اور یقیناً وہ آئے ہیں وہ گزرے ہیں عَلَى الْقَرْيَةِ اس بستی پر الَّتِي أُمْطِرَتْ برسائی گئی تھی جس کے اوپر مَطَرَ السَّوْءِ بہت بری بارش برائی کی بارش برسائی گئی تھی اور وہ کون سی قوم تھی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پہلے ان کو اوپر اٹھایا گیا پھر پٹھا گیا اور پھر چیخ کا عذاب اور اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش اللہ اکبر اللہ احفظنا اوہو افلم یکون کیا وہ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں تجارت کرتے ہیں وہاں کے پاس سے گزرتے ہیں سی کے پاس سے مگر کیا اس پر غور نہیں کرتے بلکان گزرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اور اللہ کی عدالت میں جانے کو نہیں مانتے وحیدہ اور یہی وہ مجرمانہ سوچ ہے جس کے بعد انسان کی برائیوں کی حد نہیں رہتی پھر تو وہ کہاں کہاں گرے پہنچے کوئی حد نہیں ہے وہ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُضُوَا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ دیکھتے ہیں آپ کو إِلَّا کا نہیں بناتے ہیں آپ کو مگر مذاق کوئی کام نہیں اور صرف آپ کے ساتھ آپ کو مزاق کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں آپس میں دل لگی کا ذریعہ بناتے ہیں ایک دوسرے دوسرے سے کہتے ہیں با صلاح رسول یہ ہے یہ یہ بعث اللہ رسولہ اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا دیکھو تو صحیح دیکھو تو صحیح ان کا کیا مطلب مال نہیں اس کے پاس دولت نہیں اس کے پاس مکہ کا کوئی بادشاہ نہیں کوئی بڑا آدمی نہیں جیسے ہم موٹے لوگ ہیں بڑے شمار ہوتے ہیں ویسا نہیں ہے کوئی بڑا تاجر نہیں یہ ہے جس کو رسول بنا کر بھیجا استغفر اللہ ان کا دلا یو بلونا اور پھر بگلے بجاتے ہیں کہتے ہیں اس نے تو ایسی تحریک چلائی تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم بھی برگشتہ ہو جاتے اپنے خداؤں سے چھوڑ دیتے اپنے خداؤں کو پوجنا ان کا دل بلونا یقیناً قریب تھا کہ یہ پھسلا دیتا ہم کو ان کی ہمارے خداؤں سے جن کی لات عزا اور حبل کی پوجا کرتے تھے لو نہ والی اگر ہم ان پر ڈٹ نہ گئے ہوتے ہم بھی تو جہالت کے پجاری ہیں ہم کہاں چھوڑتے تھے ڈٹ گئے ہم اس نے سمجھانا شروع کیا ہم نہیں مانے نہیں مانے مگر قریب تھا کہ ہٹا دیتا وسو فیال مون من اضل سبلا کہتے ہیں اللہ کے حبیب کے لیے کہ ہم کو گمراہ کر دیتا باللہ ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا تو ان قریب وہ جان لیں گے یرون العذاب جب دیکھیں گے وہ عذاب کو من نظل سبیلا کون زیادہ بھٹکا بھٹکنے والا ہے راستے کے اعتبار سے کون زیادہ گمراہ ہے راستے کے اعتبار ابھی پتہ چل جائے گا جس پر عذاب نازل ہوگا وہ گمراہ ہوگا اور جو بچ جائے گا وہ ہدایت والا ہوگا اور زبردست ان کی کمزوری بیان کی جا رہی ہے اور ان کی کمزوری کیا پوری دنیا کی کمزوری میری اور آپ کی کمزوری کیا کمزوری ہے انسان کی کہنے کے لیے انسان کہتا ہے نہیں جی ہم بزرگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں کہنے کے لیے کہتا ہے نہیں جی ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش پر چل رہا ہے بس وہ دیکھتا ہے مجھے کہاں سے نفع مل رہا ہے اور میرا دل کیا کہہ رہا ہے بس اسی کے اوپر چل رہا ہے اور پھر اس کے لیے یہ باتیں بنا لیتا ہے اس لیے ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے اور آئیتا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو صحیح اخبرنی من اتخذا اس شخص کو دیکھیے اتخذا الہا ہو جس نے بنا لیا اپنا خدا ہوا ہو اپنی خواہش کو خواہشوں کے ہی کو خدا بنایا ہوا اور اس کی بدترین مثال یہ دور پیش کر رہا ہے کہ ہر آدمی کا خدا کیا ہے اس کی خواہش پیسہ اور پیسہ اور پیسہ اور بس افانت تکون والے ہی وکیلا تو کیا ایسے آدمی کے اوپر آپ ذمہ دار ہیں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اگر وہ گمراہ ہوتا ہے تو ہو اس کو خود جواب دینا ہے ام تحت اکثرهم نہ ہو نو یا جب آپ یہ قرآن سناتے ہیں تو کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور یا یا سمجھتے ہیں نہ انہم اللہ کل انعام یہ نہیں ہے مگر چوپائیوں کی طرح ہیں بل ہم ازل بلکہ یہ تو چوپائیوں سے بھی گئے گزرے ہیں چوپائیوں کو آپ بلاتے رہیے قرآن سنائیے سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے رہیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر چوپائے بھی کچھ نہ کچھ مالک کی بات سنتے ہیں ان کو آواز لگاؤ تو مرتے ہیں اور اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتے ہیں کچھ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں یہ تو خود سے بھی گئے گزرے ہیں حالانکہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہائے ہائے ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے وہ ہے وہ ہے اور وہ اکیلا ہے الم تر عینا ربی کا کئی فو کیا آپ نے غور نہیں فرمایا اپنے رب کے قدرت کی جانب کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف رب کی طرف یعنی اس کی قدرت کی جانب کئی فمت ذل کس طرح وہ کھینچتا ہے سائے کو بلوشال جانا ہوں تا اور اگر وہ چاہتا تو بنا دیتا اس کو ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا اس کی کیا قدرت ہے صبح سورج چڑھتا ہے تو ادھر کو سایا جاتا ہے اور پھر ہنستے ہنستے ہنستے ہنستے دوپہر کو اپنی جگہ آ گیا اور پھر شام کو ادھر کو چلنے لگا تو ادھر لمبا ہو گیا اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا کر دیتا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا پھر بنایا پروردگار نے سورج کو اس کے اوپر رہنمائی کرنے والا یعنی یہ سورج کے ذریعے سے دنیا پر سایہ ہو یہ بھی ہماری قدرت ہماری قدرت کی نشانی ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ سورج کی دھوپ سے سایہ نہ ہو لیکن ہم نے ایسا بنا دیا کہ سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو زمین کے اوپر درستوں کا اور پہاڑوں کا سایہ ہوتا ہے ثم قبضنا ہو الینا قبضا یسیرا پھر سمیٹا ہم نے اس سایہ کو الینا اپنی جانب قبضا یسیرا آہستہ آہستہ سمیٹا جو اس کو اپنی جانب مطلب اس کی جڑ کی جانب کھینچے جا رہے ہیں گھٹاتے جا رہے ہیں گھٹتے گھٹتے گھٹتے لاسٹ میں تھوڑا سا رہ گیا اور پھر دوسری طرف بڑھنے لگ گیا یہ بھی تفسیر کی گئی اس کی اور یہ بھی تفسیر کی گئی کہ یہ سایہ کرنے والی چیزیں اور یہ سب چیزیں ہیں لیکن یہ نظام آہستہ آہستہ ہماری طرف کھچتا ہوا آ رہا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا نہ پیڑ رہیں گے نہ سایہ رہے گا نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا نہ زمین رہے گی نہ آسما رہے گا وہ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لباسا وہ ہے تمہارا مالک جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا لباسن کپڑے بنایا اللہ اکبر کتنے کام ہیں جو دن کو نہیں کر سکتا انسان تو اس کے لیے رات کی اندھیری بنائی پردہ بنایا اگر رات نہ ہوتی تو وہ پردے کے کام کیسے ہوتے وہ نو صبح اور اس نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنایا کتنا تھکا ہوا انسان ہو تھوڑی دیر سوتا ہے کیا چیز ہے یہ نیند ساری تھکاوٹ دور وجال اور بنایا اس نے دن کو نشوراً اٹھنے کا یعنی کام کرنے کا وقت بنایا جاگنے کا وقت بنایا سو کر کے اٹھنے کا وقت بنایا کہ چلو اس میں کام کرو أَرْسَلَ اللہ اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوش خوشخبری دینے کے لیے بین یدی رحمتی اپنی رحمت کے آگے یعنی بارش کے آگے آگے وہ من السماء ماء طهورا اور اتارا اس نے آسمان سے پانی طہورا پاک کرنے والا ہے بارش کا سلسلہ جاری کیا اسی سے تم پیتے ہو اسی سے گھروں کو صاف کرتے ہو اسی سے جانوروں کو پلاتے ہو اسی سے کپڑوں کو صاف کرتے ہو تہورا پاک کرنے والا لنحیی یہ ابھی میتا تاکہ ہم زندہ کر دیں اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو مردہ شہر کا مطلب جو گرمی کی وجہ سے مر چکا تھا جو زمین مر چکی تھی اس کو زندہ کر دیں اور بلدتن اور میتن آپس میں صفتیں یہ نہیں سوچنا مذکر مونس اس لیے کہ میتن مذکر و مؤنث یہ مذکر بھی ہے اور مونس بھی دونوں طرح بولا جاتا ہے فعیل کا وزن ہے فعیل مذکر و مؤنث ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا اور ہم پلاتے ہیں اس پانی کو مما خلقنا ان چیزوں کو جن کو ہم نے پیدا کیا اس مخلوق کو جس کو ہم نے پیدا کیا وہ کون ہے انعامن بہت سارے چوپائے ہیں وہ کثیرہ اور بہت سارے لوگوں کو پلاتے ہیں اناسیا یہ کس کی جمع ہے ایک طبقہ سیوی وغیرہ کہتے ہیں انسان کی جمع ہے اور ایک طبقہ کہتا ہے انسی انسیت والا اس کی جمع اناسی آتی ہے مراد دونوں کے نزدیک انسان ہم انسانوں کو پلاتے ہیں یہ بہت سارے انسانوں کو پلاتے ہیں جس کا مطلب کچھ انسانوں کو نہیں پلاتے فرمایا براہ راست بارش کا پانی کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں وہی انسانوں کو پینے کو ملتا ہے البتہ باقی انسانوں کو یہ پانی زمین میں اترتا ہے پھر کنویں سے ٹیویل سے نکلتا ہے تو وہ پیتے ہیں یا چشمے سے نکلتا ہے تو وہ پیتے ہیں وَلَقَدْ سر بَيْنَهُمْ نہ ہو بھائی نہ کرو اور ہم نے گما پھرا کر بیان کر دیا ان کے درمیان ہو اس کو یعنی قرآن کو یہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اکثر الناس اللہ کفورا مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا اللہ کفورا سوائے انکار کرنے کے ابا انکار کیا کہ کچھ نہیں مانیں گے ہم کیا مانوں گے کفر کرنا مانیں گے بس کفر کریں گے یا نہ شکری ولو شینا لباسنا فی کل قریت نذیرا اور اگر ہم چاہتے تو ضرور بھیج دیتے فی کل قریت ہر بستی میں نذیرن ڈرانے والا لیکن ہم ہر بستی میں نہیں بھیجتے ہیں سینٹرل بستی میں بھیجتے ہیں ایک مرکزی بستی میں بھیجتے ہیں اور مکہ المکرمہ مکرمہ پوری دنیا کے لیے مرکز اور عرب کے لیے مرکز اس میں ہم نے اپنے پیمبر کو بھیج دیا جب آپ تشریف لا چکے اور یہی منشاء باری تعالیٰ فلا تطع الکافرین تو آپ کافروں کی بات نہ مانیے آپ مان بھی نہیں سکتے تھے لیکن آپ کو کہہ کر امت کو سنایا گیا وجاہد ہوں جہادم كَبِيرًا اور جہاد کیجئے ان کے ساتھ بھی اس قرآن کے ذریعے سے جہادم کبیرا بہت بڑا جہاد یہ سورت مکی ہے اور اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیجئے لیکن ساتھ میں بات لگی ہوئی ہے بھی اس قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ نہ جاننے والوں کو قرآن سنانا اور نہ جاننے والوں کو قرآن پڑھانا اور قرآن کی بات بتانا یہ بھی جہاد ہے مگر اس کی وجہ سے کوئی دوسرا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا هَذَا مِنْ حُمُجَاتٍ یعنی یہ اوپر کی بات ایسے ہو گئی کہ اور مہینوں میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں لیکن کوئی کہے جناب میں نے گیارہ مہینے نفری روزے رکھے اس لیے رمضان کے روزے آپ ثابت اس سے نہیں ثابت ہو جائیں گے قرآن کا پڑھانا بھی جہاد ہے اور یہ جہاد کبیر ہے یہ چھوٹا جہاد نہیں ہے یہ بڑا جہاد ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی دوسرا عمل منسوخ ہو جائے ایسا بھی نہیں وہ الدی مرج البحرین اور وہی ہے وہ ذات جس نے چلائے البحرین دو سمندر دو دریا ہاضا تریام یہ میٹھا ہے فراتن پیاس بجھانے والا ہے اور یہ بھی ترجمہ کیا گھٹ گھٹ اتر جانے والا ہے وہ ملحن اجاج اور یہ یہ نمکین ہے اجاج بہت کڑوا ہے زیادہ ہی نمکین ہے ایک دریا کڑوا ایک دریا میٹھا دو دریا اس نے جاری کیے بینہما برزخا اور بنایا اس نے دونوں دریاؤں کے درمیان میں ایک آڑ کو حجرن وہ ایک پردے کو محجورن جو پردہ کیا ہوا ہے کہ دونوں دریا چلتے ہیں مگر اس کے باوجود ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں لوگوں نے تلاش کیا کہ ایسے دریا کہاں ہیں تو تقریباً دنیا میں تین جگہوں کی نشاندہی کی گئی کہ دو دریا چلتے ہیں ایک دریا شور ہے کڑوا پڑے ہوئے پانی والا اور دوسرا میٹھے پانی والا اور کئی میل تک دونوں بہتے رہتے ہیں مگر دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے یہاں تک کہ جب دونوں اکٹھے چلتے ہیں اوپر نیچے تو نیچے والا پانی الگ اور اوپر والا پانی الگ جس طرح پانی اور تیل کو آپ اکٹھا کریں تو تیل الگ رہتا ہے اور پانی الگ رہتا ہے یہ دونوں پانی ہی ہیں مگر الگ الگ رہتے ہیں یہ تو اس کی ایک زندہ مثال ہے ورنہ موٹے طور پر جو دریا بتایا گیا اس سے کیا مراد ہے ایک یہ جو دنیا میں دریا بہ رہا ہے اس کو بھی عربی میں بحر کہتے ہیں اور دوسرا جو سمندر ہے اس کو بھی بحر کہتے ہیں تو سمندر کا پانی کہاں سے آتا ہے دریاؤں سے دریاؤں سے بہ کر سارا سمندر میں گیا مگر دریاؤں کے میٹھے پانی کی وجہ سے سمندر کا میٹھا نہیں ہوا اور دریاؤں میں پانی کہاں سے آیا سمندر سے بھاپ سے اوپر اٹھا بادل بنے وہاں سے نیچے گرا جب سمندر سے اٹھا تو کڑوا بادلوں میں جمع ہوا تو کڑوا اور جب بارش کے ذریعے سے نیچے گرا تو ہلکا سا میٹھا اور جب زمین کے اندر اترا اور باہر نکلا تو پورا میٹھا اس کے کڑوے سے یہ میٹھا نہیں ہوا اس کے میٹھے سے وہ کڑوا نہیں ہوا اس کا میٹھا ہونا ہی ضروری تھا کیوں اس کو انسانوں کو پلانا ہے جانوروں کو پلانا ہے کھیتوں کو پلانا ہے اور اس کے لیے میٹھا پانی ضروری اور سمندر میں کڑوا ہی ضروری ہے کیوں وہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے اگر وہ میٹھا پانی ہو جائے گا تو بدبودار ہو جائے گا یہ ہمارا چھوٹا سا تالاب ماشاء اللہ پوری بٹھنڈی کو بدبو دینے کے لیے کافی ہے اگرچہ آتی نہیں لوگوں کو آدھی ہو جاتے ہیں نا لوگ تو پھر نہیں پھر وہ دوسروں سے پوچھتے کہاں بدبو آ رہی ہے باہر والے البتہ کہتے ہیں کہ بدبو آ رہی ہے ادھر تو اگر سمندر ٹھہرا ہوا ہو جائے گا اور وہ کڑوا ہوگا تو پھر وہ تو بدبو دار ہو جائے گا لیکن وہ نمکین ہے اس لیے بدبودار نہیں اور اس میں فلٹرنگ کی دوسرا ایک قدرتی نظام ہے کہ اس میں اندر سے تغیانی ہوتی رہتی ہے اٹھتا رہتا ہے اور اس کی وہ لہریں چلتی رہتی ہیں جس سے پانی مسلسل گردش میں اور اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے اس میں کوئی بدبو نہیں وہ خلق الماء یہ پروردگار کی قدرتیں ہیں وہی ہے خلق جس نے پیدا کیا من الماء پانی کے ذریعے سے بشرن انسان کو انسان ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا اور پانی کے اوپر ہی اس کی زندگی کا معیار فجعله نسبا وسحرا تو بنایا پروردگار نے اس کو خاندان اور بنایا اس کو و سسرال سسرال اور خاندان نہیں ذا نسب ذا سحر ایسا بولا جاتا ہے نسب والا بنایا اور خاندان سسرال والا بنایا وکانا ربک قدیرا رب کا اور ہے تیرا رب بہت قدرت قدرت والا وی مالی کل اللہ یہ مالک الملک یہ اللہ ہے لیکن اس کو چھوڑ کر کس کی پوجا کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مالا یا جو ان کو نفع نہیں دے سکتے ولا یا اور جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے ہائے اصل بات کیا ہے وہ کانل کافی الا ربی اور ہے شیطان اور ہے کافر علی ربی دو تفسیریں اس کی اور دونوں مقصود ہو سکتی ہیں اور کافر رب رب اپنے کے مقابلے میں ظہیراً مدد کرنے والا کس کی مدد کرتا ہے شیطان کی پشت پناہی کرتا ہے شیطان کا مددگار ہے رب کے مقابلے میں اور دوسرا معنی کیا گیا اور وہ بھی قرآن پاک میں ہے ہم نے ابھی پڑھا پیچھے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بارہ میں پارے میں سورہ خود میں علیکم من وجال وجعلتموہ ذہری ہے زہریا تم نے اللہ کو پیٹ پیچھے ڈالا ہوا بنا دیا اس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا کہ اعلیٰ مانا میں علاقے ہے تو پھر مانا کیا نکلے گا اور کافر ہے اپنے رب کی طرف پیٹ پھیرنے والا رب کو نہیں دیکھتا ہے کہ میرا مالک کون ہے پھر اور چیزوں کو پوج رہا ہے وہ اور اللہ کا اللہ مبشر و نظیرہ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر آپ فرمائیے نہیں مانگتا ہوں میں تم سے اس کے اوپر کوئی مزدوری اللہ منشا یہ مانگتا ہوں یہ سوال کرتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ جو چاہے ان خزلہ ربی ہی سبیلا وہ بنا لے اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لیے راستہ یہ تم سے مطالبہ ہے کیا یہ کوئی مزدوری ہے کیا یہ ہیں کیا تم پر یہ بوجھ ہیں وہ الحی الذی لا يموت اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھروسہ کر لیجئے اس ذات کے اوپر جو ہمیشہ سے زندہ ہے لا يموت جو کبھی مر نہیں سکے گا وہ بحمدی اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے وہ کفا بھی بذنوب عباده خبیرہ اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے اس کو معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے الذی خلق السماوات والارض جس اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما اور ان دونوں کے بیچ کی چیزوں کو فی ستت ایام چھ دنوں میں پیچھے ایک دو مرتبہ عرض کیا آگے بھی آ رہا ہے اصل میں سورہ حامیم میں انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے ثم استوى على العرش پھر اس نے تجلی فرمائی عرش کے اوپر اور اس کے بھی وہی دو معنی الرحمن وہ بے پناہ رحم کرنے والا ہے فاسأل به خبیرہ اس کے بارے میں سوال کیجئے خبر رکھنے والے سے جبرائیل سے پوچھئے کتنا مہربان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے قَالُوا امر رحمان کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے ما رحمان ما کا مطلب کیا چیز ہے استغفر اللہ یعنی کون ہے نہیں کیا چیز ہے اور یہ حیرت کے طور پر کہتے تھے مذاق اڑانے کے لیے ورنہ وہ جانتے تھے کہ رحمان اللہ کو کہا جا رہا ہے انس جد ترون تک مرونا کیا ہم سجدہ کر لیں گے ہر اس چیز کے لیے تحمرہ جس کو سجدہ کرنے کے لیے تو ہم کو کہے گا حالانکہ ہر چیز نہیں بلکہ صرف رحمان کے لیے اللہ کے لیے کہا جا رہا تھا وہ نفورا اور آپ کا ان کو یہ حکم دینا نفرت میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے صدق الله مولانا العظيم